مال اور اس جان کا اپنے آپ کو خریدار بنایا جو اللہ کی ہمیں تو یہ خریدنا کیا ہے کہ جو ایمان والے ہیں یہ اللہ کے راستے میں کتاب کرتے اور اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں فرمایا کہ اللہ قبار بتا رہا ہے نہیں اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا یہ ایسا پکا وعدہ ہے جو اللہ نے تورات میں بھی فرمایا انجیت میں بھی فرمایا اور قرآن میں بھی فرمایا اور پھر بھی کہ اگر اللہ تبارک بتا رہے نہیں یہ وعدہ کسی کتاب میں نہ لیا ہوتا تو بھی سنا کہ اللہ کے مقابلے میں اپنی عہد کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا دیکھیے ایک کوئی شخص کسی سے عہد کرتا ہے اس عہد میں رکاوٹ کے سبب دو ہو سکتے پورا نہ ہو اس کے سبب دو ہو سکتے ہیں یا تو اس کا سبب ہے اندر کی خرابی کے لیے بدل گئی یا اس کا سبب ہے باہر کی رکاوٹ کہ باہر کے حالات ایسے ہو گئے عہد پورا نہ ہو سکا اللہ کے ہاں یہ دونوں خرابیاں ہو ہی نہیں سکتی اس لیے اللہ کے وعدہ پورا کرنے میں کیا رکاوٹ ہو سکتی تو ہم اللہ کا بال کے مقابلے میں کون ہے وعدہ پورا کرنے والا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے اللہ نے یہ سودا کیا نبی علیہ صاحب السلام نے ابھی ہجرت نہیں فرمائی تھی مکہ مکرمہ میں تھے نبی علیہ السلام کی نبوت کر گیارہواں سال تو حضرت نے حج کے لیے آئے ہوئے مدینہ منورہ کے کچھ لوگوں کو دین کی دعوت ان کے کیمپ میں تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے حضرت کی بات کو غور سے سنا اور ایمان لائے یہ اللہ کا نظام ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر تین یہودی قبیلے رہتے تھے اور دو بڑے قبیلے تھے جو مشرقوں کے ایک اوس اور ایک خطرے جب کبھی ان یہودیوں کی ان مشرق قبیلے والوں سے لڑائی ہوتی تو یہودیوں سے کہا کرتے تھے کہ ان قریب اللہ کے آخری نبی تشریف لانے والے ہیں تو ہمیں تو کتاب میں ان کی علامتیں مت گئی ہیں کہ ہم ان کے آئیں گے ان کے ساتھ ہوں گے تمہیں پتہ نہیں لہٰذا ان کی قیادت میں پھر تمہارا ہے وہ کباڑا کریں گے سے ان کے سامنے اب یہ ہر وقت کو کہتے رہتے اب یہ جو حضرات ہے وہ اہل حج کے لیے اس شریعت کے لحاظ سے سابقہ رواج کے لحاظ سے نویشا نے جب دعوت پیش کی تو ان کے ذہن میں یہ بات کی کہ آخر بھی تشریف لائیں گے اور یہودی ان کے ساتھ مل کے اور ہمیں تباہ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے پہلے کہ یہودی ملے ہم بھی کیوں نہ مل جائیں ان کے ساتھ تو اس لیے فوری طور پر ایمان مان انہوں نے جا کے آگے یہ پیغام اپنے قبیلے والوں کو دیا اگلے سال اس سے زیادہ تعداد آئی نبی علیہ والسلام پر وہ لوگ لائے اس کے بعد تیسرا سال ہوا تو یہ تیسرے سال ہے تو حضرت باقاعدہ معاہدہ ہوا بیت تھی تو یہاں جب گفتگو ہوئی تو ان افراد میں صاحب کے حضرت عبداللہ بن رضی اللہ عنہ تو کھڑے ہوئے انہوں نے کہا حضرت اگر ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کر لیں تو ہماری ذمہ داری کیا ہوگی اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے پر ہمارے لیے ادب کیا ہوگا نبی علیہ السلام کہ تمہاری ذمہ داریاں دو ایک ذمہ داری کہ شفٹنگ کرو گے عبادت سے برداشت کرو گے دوسری ذمہ داری یہ کہ میری حفاظت ایسے کرو گے جب جب رکھا کی کرو یہ دونوں ذمہ داریاں ہمیں قبول ہیں لیکن یعنی اس کے بدلے میں کیا جو ہے اس بدلے میں جنت تو روا کھڑے ہوئے فرمایا اپنے ساتھیوں سے اس موقع سے فائدہ اٹھا لو اور تجارت کے مقابلے میں کوئی بہتر تجارت نہیں ہو سکتی اور اس بات کا عہد کر لو کہ ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے تو اللہ تبار بردالے نے لوگوں کے ایمان کے تجارت کو قرآن کا حصہ بنا کر نازک فرمایا تیسری ملاقات میں نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی طرف سے انہوں نے گفتگو فرمائی حالانکہ ایمان نہیں لائے تھے ان کا ذکر رات کے درس میں ہوا ہے کہ ایمان تو بعد بعد میں لے غزہ بازی میں بھی ان کی طرف سے شریک تھی لیکن علیہ السلام اسلام سے محبت بہت زیادہ نبی علیہ السلام جب تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے تو عباس رضی اللہ عنہ حضرت کے ساتھ ساتھ چلتے کہ حضرت کو یہ مشرقین کو نقصان نہ پہنچا تو حضرت عباد رضی اللہ نے کہا کہ دیکھو کہ اہل مدینہ نے کہا جو ایمان لائے تو انہوں نے کہا کہ نبی اللہ علیہ السلام کو دعوت دی کہ آپ مدینہ لگا کے شیش لائے جو آپ سے حملہ کرے گا ہم آپ کا ساتھ لیں گے آپ کا دفاع ایسے کریں گے جیسے کہ اپنے گھر بار گھر والوں کا کرتے ہیں حضرت عباد رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام اسلام کی ترجمانی تو میں کہ نبی علیہ السلام جہاں محفوظ ہیں ہم ان کے خاندان والے ان کی حفاظت کر رہی ہیں اور اگر تم یہ حفاظت کی ذمہ داری لے سکو اور اس پہ لکھا سکو تو ہم ان کو بھیجنے کے لیے تیار ہیں پکڑنا ہم اس کو بھیجنے کے لیے تیار ہیں ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں یہ بات طے ہو گئی کہ اب یہ رفتار کے کی جو سما کے وہاں تشریف لے جائیں گے اور اللہ نے یوں ہی دوسرے خوف فرمایا تو یہی ایک سلسلہ شروع ہوا جس کی تفصیل لشکر پولیس میں ہو چکی ہے تو ہمیں کہ یہ لوگ جو نے حضور علامت وسلم نے بارہ نمائندے مقرر کروائے کہ یہ بارہ نمائندے یہ بارہ نمائندے ہوں گے جو میری طرف سے جی اشاد کریں گے اس میں انہوں نے کہ حضرت المعمین بھی ہمارے ساتھ ہوئے تھے تو ربی علیہ السلام السلام حضرت عمیر رضی کو حضرت جامد الف نے قریش میں تھے حضرت نے حضرت عمیر رضی اللہ کو بھیجا جنہوں نے وہاں اتنی محنت کی کہ نبی علیہ اخلاق و اسلام کے تشریف لانے سے پہلے بھی شاید کوئی قابل دے کے پاس ہو جس کو انہوں نے دعوت دے کے ایمان کے دائرے میں داخل نہ کیا تو نبی علیہ اخلاق و اسلام عید کے بعد تشریف لے گئے تو جو بارہ افراد حضرت سے مقرر فرمایا ان میں ایک سال ہیں براب المعرو رضی اللہ عنہ کہ حضرت براب المعرو رضی اللہ عنہ بھی ان میں ایک پارٹی نبی علیہ اسلام جب ہجرت سبا کے تشریف لائے تو حضرت اللہ عنہ انتقال کو چھپا نبی علیہ السلام نے مصروفیت کی وجہ سے فوری طور پہ مصروفیت سے کئی مہینوں کے بعد تقریباً سولہ مہینے کے بعد نبی علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے گئے تاکہ ان کے گھر والوں کے لیے تعزیت کریں اور ان کی دل بھی ہوں ارے ہم جب وہاں تشریف لے گئے تو حضرت عشق رضی اللہ عنہ جو رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے کہا محفوظ والدہ فرما رہی ہیں کہ آپ قسمت سے ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں کہ والد کے وفات کے بعد بھی ہجرت کے بعد کیا آپ سولہ مہینے کے بعد تشریف لائے ہیں تو آپ کی دینی مصروفیات اتنی ہیں تو معلوم نہیں پھر ہمارے نصیب میں کبھی آپ کا تشریف لانا ہو یا نہ ہو تو آپ تشریف لائے ہیں تو آج آپ کھانا ہمارے ہاتھ سے کھا کے تشریف لے جائیں نبی اسلام کے ساتھ حضرات صحابہ کیا جو ہم نے بات کی تھی فضل ہونا ٹھیک ہے کہ تم والدہ سے کہہ دو کہ وہ کھانا تیار کریں اور ہم جو جو ساتھ بڑی مسجد ہے اس علاقے کی مسجد جو تھی ہم اس مسجد میں نماز جو ہے نماز جو ہے ادا کر لیتے ہیں نبی علیہ السلام صحابہ کیا نظر اسلام کے ساتھ نماز جو ہے ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے زون میں دو رکعت ادا کی تھی تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہونے لگے جو اسلام نے سامنے اشارہ فرما دیا کہ حضرت اللہ سوال یہ دعا قبول فرمائی کہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو قبلہ ادا دیا گیا ہے تو دو رکت حضرت نے پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف اور دو رکت حضرت نے ادا کی بیت اللہ کی طرف تو یہ پہلی نماز ہے کہ جو دو قبلوں کی طرف ادا کی گئی اور جس مسجد کو دو کبل کہتے ہیں کہ اس میں ایک ہی نماز دو قلومی جب ادا کی گئی ہے تو یہ دو قبلہ تین ہے مسجد اور عجیب بات یہ ہے کہ بیت اللہ کے روپ میں مدینہ منورہ ہے اور بیت المقد ہے یہ یعنی شمال میں ہے تو لہٰذا شمال اور جنوب ایک دوسرے کی الٹ سمجھتے ہیں تو اس میں یہ نماز ادا ہوئی ہے علیہ رت اسلام یہاں واپس شفا ہے اب یہاں پہ اس بار درمیان میں اور بھی ہے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ بات یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ منجری حدیث نے یہاں اعتراف کیا انہوں نے کہا کہ یہ روایت ملتی ہے کہ نبی علیہ صاحب السلام نے جو پہلی نماز بیت اللہ رخ ادا کی ہے وہ عصر کی نماز ہے وہ عصر کی نماز ہے اور بعض روایتوں میں یہ ہے نبی اسلام نے جو پہلی نماز بیت اللہ کو ادا کی ہے وہ نماز اب یہ صاحب میں اختلاف پائے جاتے ہیں تو جب اختلاف پائے جاتے ہیں تو حدیث پہ اعتماد کیسے اب یہ کہ جو ان کے سوالات ہیں کہ بعض حضرات نے کہا کہ نظیر اجزاء السلام نے جو پہلی نماز ادا کی ہے بیت اللہ کی طرف ہجرت کے بعد روزوں کی نماز اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں حضرت نے جو پہلی نماز ادا کی ہے وہ اصل سوال سے اب یہ تضاد ہے اب بتائیں حضرت ہم زبر کو مانیں یا آسر کو مانیں آپ دونوں باتوں کو مانیں دونوں باتیں درست ہیں اس میں تضاد کوئی نہیں ٹکراؤ نہیں ہے ٹکراؤ کے لیے ضروری ہے کہ دو باتوں میں ٹکراؤ ہو میں ایک مثال کرتا ہوں دو باتوں میں جو ٹکراؤ ہو تو چند وحدتوں کا ہونا ضروری ایک یہ کہ جس آدمی کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے وہ آدمی دو نہ ہو ایک ہو مثلا یہ کہا جائے کہ اسلم بیٹھا تھا اکرم کھڑا تھا اس میں بھی ٹکڑا ہے نہیں ایک بات اسلم ایک بات اکرم کی ہے تو یہ شخصیتیں دو ہو گئی ٹکراؤ نہیں اسلم ظہر کے وقت بیٹھا تھا اصر کے وقت کھڑا تھا اس میں بھی ٹکڑا ہے وقت ایک نہیں اسلم مسجد میں کھڑا تھا گھر میں بیٹھا تھا اس ہے ٹکڑا جگہ ایک میں وہ مسجد کی بات کر رہا ہے یا آدمی گھر کی بات کر رہا ہے تو واحد کے لیے ٹکراؤ کے لیے وقت کا ایک ہونا یہ بھی ضروری ہے اب جن لوگوں نے کہا کہ حضرت نے پہلی نماز کی پڑھی کے لیے اللہ کی طرف تو یہ وہ راضی ہیں جو حضرت کے ساتھ وہاں گرا بھی معلوم مغل تھا اس بات مسجد نبوی میں ظہر کی نماز کون سی کردے کی طرف پڑھی گئی تھی بیت المقد میں پڑھی گئی تھی حضرت وہاں کے واپس تشریف لاتے تو اعلان فرماتے حضرت تو ظہر میں تھے وہاں جب ظہر میں وہاں تھے تو اس لیے ظہر کے وقت میں بیت مسجد نبوی میں جو نماز پڑھی گئی وہ تو بیت المقدس میں پڑھی گئی جس صحابی نے رضی اللہ عنہ نے حضرت کی یہاں رفاقت نہیں کی حضرت کے ساتھ نہیں تھے انہوں نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی تو زہر کی نماز انہوں نے ادا کی بیت المقدس کی طرف جب نبی علیہ السلام وہاں سے واپس تشریف لائے تو آپ نے کی نماز یہاں پڑھی تو مسجد نبی نے پہلی نماز کون سی تھی کہ بیت اللہ سے پڑھی گئی وہ کی نماز کی عادی نے یہ بات بیان کی ہے وہ حضرت کے ساتھ نہیں تھے انہوں نے کی پہلی نماز حضرت کے ساتھ پڑھی ہے انہوں نے اس کو روایت کیا اور جو صحابی رضی اللہ آپ کے ساتھ وہاں تھے انہوں نے کی نماز آپ کے ساتھ پڑھی تو انہوں نے ظہر کا واقعہ بیان کیا اس میں کی بات ہے تو یہ ٹکراؤ جو ہے یہ تو ہمارے ذہنوں میں ہے حدیث کے اندر ٹکراؤ میں تو اس لیے یہ احساس کرنا ہو یا کہ نکالے کر اور ذہن پیدا کرنا بنانا تو یہ ارادی بد کی علامت ہے تو بہرحال جو بات میں کر رہا تھا کہ یہ رضی اللہ عنہ جو ارادی معلوم اللہ ان کا انتقال شہادت کی صورت میں سات کی گری میں ہوا سات ہجری میں ہوا والد نے نبی علیہ السلاط اسلام کے انتظار میں وفات پائی کہ حضرت کے نقیب بنے اور اپنے علاقے میں دین کی دعوت کی اور حضرت کے تشریح سے پہلے دنیا سے گئے اللہ کے ہاں مقبول ہوئے تو براد معروف رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت بیش رضی اللہ عنہ کا انتقال سات ہجری میں ہوا ہے نبی علیہ السلاط اسلام غزوہ خیبر سے واپس تشریف لا رہے تھے یہ حضرت اسلام کے ساتھ تھے اس غزے میں شریک جب آپ تشریف لا رہے تھے تو راستے میں ایک خاتون نے یہودی خاتون نے حضرت کے لیے دعوت کا اہتمام کیا اور دعوت میں نبی علیہ السلام کو بکری کا گوشت پیش کیا بکری کی رات پیش کی اور اس میں اس نے گوشت میں رہ نبی علیہ السلام کے سامنے یہ گوشت رکھا تھا ران کی شکل میں تھا دستی ہے جو پیچھے گئی تھا ران ہے جو آگے کی دستی ہے تو یہ حضرت کے سامنے گوشت رکھا ہوا تھا اور نبی علیہ السلام کے سامنے اتفاق ہے رضی اللہ پر تشریف فرما تھے اسلام نے دعوت دی کہ بھائی آؤ اس کے اندر شامل ہو جاؤ اور اسی طرح ہزار صاحب بیٹھ بھی رہے تھے کہ نبی علیہ السلاط السلام نے گوشت کا ایک ٹکڑا توڑا اور حضرت رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت کی دیوار میں گوشت کا ایک ٹکڑا توڑا حضرت اپنے مبارک منہ میں رکھا انہوں نے اپنے منہ میں رکھا نبی علیہ السلام نے جیسے ہی منہ کے اندر وہ گوشت کا ٹکڑا رکھا فوراً ہی فرمایا زہر زہر زہر فرما کے اس کو اگل دیا باہر تھوک دیا لیکن بس رضی اللہ عنہ نے باہر نہیں تھوکا انہوں نے نکل دیا نکل دیا نکلتے ہی جسم رنگ بدلنے لگا اتنے میں اس عورت کو بلایا گیا اور ذرا میں حضرت گزارشی ہے کہ میں نے یہ آزمائش کی ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں یا اللہ کے نبی نہیں کہ اگر آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں اور آپ ہمارے علاقے میں تشریف لائے ہیں بطور پاٹیں کے تو یہ زہر آپ سے ہماری جان چھڑا دے گا اور اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ آپ کو باخبر کریں گے اور آپ کو یہ ذہن معلوم ہوگا تو لہٰذا ہم پہچان لیں گے راب اللہ کے علی کو سے رہا ہوگا میں نے پہچان لیا راب اللہ کے دلین میں ایماندار ماندہ اب نبی علیہ اللہ کے نے اس کو معاف دیا اتنے میں اگر بے اللہ نہ ہو کہ طبیعت کرنے لگی ظاہر اثر کر لیا نبی السلام نے فرمایا کہ دیش جب تو نے مجھے دیکھا اور میں نے تھوک دیا ظاہر کہہ کے تو نے نہیں تھوکا تو نے ابلنے کی وجہ اس کو نگلا کیوں ہے تو حضرت رضی اللہ نے عرض کیا کہ حضرت میں دیہات کی آدمی ہوں میں زہر کی بہت پہچان رکھتا ہوں آپ کے زہر فرمانے سے پہلے ہی جیسے میں نے منہ میں رکھا میں نے پہچان لیا کہ اس کے اندر زہر ہے لیکن آپ کے سامنے تھوکنا میں نے اس کو خلاف کیا اس لیے میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ یہ اللہ کا انتخاب ہے اللہ کا انتخاب ہے تھوڑی دیر کے بعد ان کی شہادت ہو گئی اور ظاہر کی اصل کی وجہ سے پھر وہ جو خاتون تھی جو ایمانداری وہ ایمان لانے کی وجہ سے تو دی گئی لیکن کیونکہ ایک انسان کا قتل ہوا اس کی وجہ سے تو وہ قاتلہ ہوئی تو قاتلہ ہونے کی وجہ سے کو قتل کیا گیا ایمان کی حالت ہی میں قتل ہو گئی یہ ایمان کے ساتھ بچوں کی تھی لیکن کیونکہ ساتھ کا معاملہ تھا تو کسات میں ان کو میں عبادت کر رہا تھا کہ عبد اللہ بن روا رضی اللہ کی اور اللہ کو یہ حضرات اس کے بعد اللہ تبار پر جانے میں سفر دو سو پچاس کی گئی جبارمرام یہ ایمان والے جن سے اللہ تبار کو معاہدہ کیا ہے آپ ان ایمان والوں کو خوشخبری سنائیں اور یہ ایمان والے وہ ہیں جن کے اندر یہ صفات پی جائے تو اللہ دوبارہ بتا لیں صفات بیان کہ ادھر بھٹکنے کی بجائے ادھر ادھر لڑکھڑانے کی بجائے اللہ کی توجہ کرنے والے اللہ اللہ کی عبادت کرنے والے اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم کرنے والے اس امت کا لقب حامدین ہے ہم سے اس امت کا بڑا گہرا تعلق ہے دیکھیں کہ ہم سے تعلق یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کی نعمت عطا فرمائی پہلی صورت کا پہلا لفظ الحمد الحمد للہ پہلی صورت کا پہلا لفظ الحمد اور یہ سوچتے ہیں جو الحمد سے شروع ہوئی ہیں سوزانہ میں یہ بھی الحمد سے شروع ہوئی تو پہلی صورت کا آغاز بھی الحمد سے ہوا امت کا لفظ حامد نبی علیہ السلام کا قیامت کے دن مقام مقام نبی علیہ السلام کا قیامت کے دن جو جھنڈا ہوگا اس جھنڈے کا نام ہم تو اس امت کا خاص تعلق ہے ہم کے ساتھ امت کا جو لفظ ہے وہ حامی ہوں گری ہے اس امت کا جو لقب ہے وہ حمادون حامدون ہم کرنے والے حمادون ہم میں پوری طرح ڈوبے ہوئے کہ ہم کے سوا کوئی بات ان کو آتی نہیں اللہ کے یہاں ناشکری کی بات کو کرتے ہی اللہ کے کسی بات سے ان کو اعتراض ہے ہی نہیں اگر تکلیف پہنچے تو بھی ہم اور اگر راحت پہنچے تو بھی ہم یہ امت کا نام ہم معلوم ہے یہاں فرمایا کہ رمایہ ہم کرنے والے اس میں تین گروہوں کی طرف اشارہ تین سفار کی طرف اشارہ سائحون کے معنی سفر کرنے کے بھی ہوتے ہیں سائحون کے معنی رغبت کو چھوڑنے کے بھی ہوتے ہیں تو لہٰذا یہاں پہ تین کی طرف اشارہ ہے کہ وہ لوگ جو دین کی تعلیم کے لیے اپنے وطن کو خیر بات کے علم سیکھنا ہے دین کیسے دین کے طلبا اصاحون کہ جو رغبت کو چھوڑتے ہیں اس سے مراد جو بیدار ہیں یا سے ٹھنڈے پانی کو جی چاہ رہا ہے لیکن نہیں کہ اللہ کے حکم سے پانی کو نہیں لگا دین کے والد کوئی چڑھائی کے اندر گھر میں موجود اور آج تو بڑی سہولیات ہیں فریزر وغیرہ کی سہولیات ہیں تو لہٰذا کہیں بھی چھپ کے پانی پیا جا سکتا ہے ٹھنڈا کوئی مشہور استعمال ہو سکتا ہے لیکن کیوں نہیں نہانے کے لیے غسل خانے میں گیا وہاں بھی پانی پی سکتے ہیں اور آج کل تو کیونکہ موٹر پمپ ہیں پانی بھی ٹھنڈا ہے اور اس کا استعمال کیوں رکا ہوا ہے کیا کوئی انسان دیکھ رہا ہے نہیں خالی کی پہنا میرا رب مجھے دکھ رہا تو یہ لوگ ہیں جو اپنی رغبت کو چھوڑنے والے تو یہ روزے دار بھی ہو گئے تیسرا گھر کے اندر ایشو عشرت حاصل ہے لیکن ایشو عشرت کو چھوڑ کر چلے گئے کہاں جہاد کے لیے جن لوگوں نے اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے کہ عرب کے شہزادوں کو بھی الحمد للہ اپنے آپ کو دیکھا ہے یہ ہے کہ آگے فرنٹ لائن پہ مقابلہ ہو رہا ہے یہ شیوخ زادے یہ شاہزادے یہ ان کی جب ڈیوٹی ہے آگے اپنے فرنٹ لائن پہ کام کرنے کے بعد یہ واپس آئے ریسٹ کرنے کے لیے جو بھی تبدیل ہوئی آگے مقابلے کے لیے اور حضرات چلے گئے یہ پیچھے اور بیٹھے کہ تازہ دم ہو جائیں پھر آئیں دیکھا ہے کہ یہ کیا ہے کاغذ کی پیالی لیے ہوئے وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہاں بیٹھے ہیں قالینوں پر نہیں پر پتھیلی زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ میں پیالی ہے اور اپنی مسجد جمع بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے کو جنگ کی ترانے سنا رہے ہیں دیہاتی نظمیں ایک دوسرے کو سنا کے تحریر دے رہے ہیں شہادت کی اور خود سے پھونک لے رہے ہیں مقابلے کے ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ جیسے کسی تفریح کے لیے بیٹھے تھے تو میں کہتا یہ ہوں کہ وہ لوگ جو جہاد کے لیے اپنے عیش و آرام کو اپنی تجارت کو اپنے مکانات کو اپنی مجالس کو چھوڑ کے نکلتے ہیں فرمایا کہ یہ ایمان والے کی ایک صفت یہ فرمایا کہ الرا کی ہوں وہ کو کرنے والے اچھا جی دوں سر کرنے والے کہ رکو اور سیدے کی کثرت والے نوافل کی کثرت کرنے والے اللہ اور اساجدون یہ اسم ہے صرف فرض نماز ہی پڑھتا ہی یہ تعلیم ہے فرض نماز تو فرض ہے وہ تو کرنے کی تعلیم ہے پڑھنے کی پڑھنی سنتوں کا اہتمام ہی نہیں بلکہ نوافل کی کثرت تو ہمارے رکو اور سیدے کی حالت میں رہنے والے اور پھر کوئی سجے گھر میں رہنے والے وہی ہوں گے کہ جو نوافل کی کثرت کرنے والے ہمیں اگر عام ہوں دل معروف معروف کی تاکیب کرنے والے ناخن علی منکر اور برائی سے غیر مناسب کام سے روکنے والے برحاط ہوں نبی حضور اللہ اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنے والے اللہ کے احکامات کی حفاظت کے تئیں مجھ سے اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے یہ حفاظت کا پہلا مرحلہ دوسرا مرحلہ میرے افراد خانہ سے کہ اللہ کے حکم کی ورزی نہ ہو جائے یہ دوسرا مرحلہ تیسرا مرحلہ کہ جس معاشرے میں میں رہتا ہوں اس معاشرے میں اللہ کے کسی حکم کی ورزی نہ ہو یہ تیسرا مرحلہ چوتھا مرحلہ کہ مجھے اللہ نے دنیا میں زمین پر بھیجا ہے اپنا نائب بنا کر اس زمین کے کسی حصے سے اللہ کے حکم کی نافرمانی یہ سنت ہے سبھی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات کی حفاظت کرتے ہیں تو میں وہ بچی مکمنی تو یہ ایمان والوں کی خصوصیات ہیں فرمائے کہ یہاں فرمائے کہ وہ بشیر و بشیر ہوں کہ ان کو خوشخبری سنا دو وہ بشیر مکمنی کہ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو گے یعنی اللہ نے ان حضرات کے ایمان والے ہونے کی صنعت جاری فرما دی کہ یہ ایمان والے اور اس کے لیے اللہ کا بار بتا رہے ہیں آ فرمایا کہ ان لوگوں کو خوشخبری سنا تو جو ایمان لے بشیر مبینی یہ جو یہ ان صفات کے مالک ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پختہ ایمان والے ہیں المعبین سے مراد کہ وہ لوگ جو ایمان میں پختہ ہیں اور جن کا خاتمہ بھی ایمان پر ہے اب آگے یہ نہیں فرمائے گا خوشخبری کیا سنا دو کہ جنت کی خوشخبری سنا دو مشروبات کی خوشخبری سنا دو خوروں کی خوشخبری سنا دو نہیں خوشخبری سنا دو خوشخبری نہیں بتلا اور یہ ضابطہ ہے قرآن مجید کا کہ جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے انعام کا ذکر فرمایا وہاں تو اللہ کم سے کم وہ انعام عطا فرمائیں گے اور جہاں انعام کا ذکر نہیں فرمایا وہاں اللہ اپنی شان رحمت سے عطا فرمائیں گے آپ بنا کر ان کو سنا دی کہ اللہ اپنی شان رحمت سے تمہیں نعمتیں عطا فرمائیں گے اللہ مجالمین ہوں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی خوش نصیبوں میں بنائے اس کے بعد اللہ تبار بتا رہے ہیں کہ سب فرمائیں کہ نبی علیہ اسلام کے لیے بھی مناسب نہیں ایمان والوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہ مشرقوں کے لیے مقصد کی دعا کریں کیا وہ اتنے قریبی ہی ان کے دنیا ہوں کہ جب کہ واضح ہو جائے کہ وہ جہنم یہ آئی تو نازل ہوئی یہ نازل ہوئی ہے ابو طالب کے دن کے پاس ابو طالب کے حوالے سے اگرچہ ان کا انتقال بہت پہلے ہوا لیکن ان کی مثال بیان کرتے ہوئے اللہ نے ایک مسالہ بات فرمایا کہ نبی علیہ السلام السلام کے چچا ابو طالب جو نبی علیہ السلام سے بہت محبت رکھتے تھے نبی علیہ علیہسل کے معاون تھے دین کے لیے اور نبی علیہ السلام پر ان کی بیوی ایمان لائیں ان کے چار بیٹے میں چار بیٹوں میں سے تین بیٹے ایمان لائیں بڑا لڑکا طالب ایمان نہیں لایا میں ہوا باقی تین بیٹے ایمان لائے دوسرے بیٹے عقیل رضی اللہ عنہ بعد میں ایمان لائیں لیکن تیسرے اور چوتھے بیٹے جعفر رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ اور بڑی ایمان لانے والوں میں بلکہ علی رضی اللہ عنہ پہلے ایمان لائیں ایک عجیب نظام ابو طالب کے چار بیٹے ہیں ہر بیٹے سے دوسرے بیٹے کی ولادت کا جو فرق ہے وہ دس سال کا ہے طالب طالب کے دس سال بعد عقیل عقیل کے دس سال بعد جعفر جعفر کے دس سال بعد علی پیدا ہوئے ایمان لانے میں تکلیف رش ہے علی رضی اللہ عنہ ایمان لائے ابو طالب نے دیکھا علی رضی اللہ عنہ کو ایمان لائے نبی اسلام پر انہوں نے رضی اللہ سے کہا کہ بھائی کی کی بات ہے تو بھی ایمان لائے خود ابو طالب ان کو بتا رہے ہیں جعفر رضی اللہ کو بھی فوری ایمان لائے اولین ایمان لانے والوں میں سے ہیں یہ ایمان لائے ہیں بات بات کی وفات کے بعد ایمان لائے بلکہ ہجرت کے بعد ایمان لائے ہیں تو ابو طالب کی بیوی ایمان لائیں دو بیٹیاں ایمان لائیں ابو طالب کی بیوی نے ہجرت بھی کی نبی علیہ سعد نے ان کی وفات جب رم کی تدفین ہونے لگی تو حضرت خود قبر میں اترے اور قبر میں حضرت نے لیٹ کے دیکھا قبر کا جائزہ حضرت نے خود اس میں حضرت لیتے اور لیٹنے کے بعد باہر ہے فرمایا کہ یہ وہ خاتون ہے جس نے مجھے نام طرف ایمان نہیں تھی لڑکی وفات مریم بابا میں دو بیٹیاں دونوں ایمان لائیں اور ان میں سے ایک بیٹی امہانی رضی اللہ عنہ تو وہ کے جن کے مقام پر جیسا تو السلام کے معراج کا سفر شروع ہوا ہے اور جن کے گھر میں آتے ہیں وسلم فتح مکہ کے موقع پہ انہی کے گھر میں وسلم تشریف لائے اور یہی اور کیا حضرت نے اور وقت کے بعد تشریف لائے تو اس گھر میں حضرت نے فرم فرمایا اور نبی علیہ السلام ان کے تین بیٹے ایمان لائے لیکن اللہ کا نظام ہے کہ شیب ابھی تعلیم میں تین سال ساتھ محصور رہے مقابلہ کیا سب کو میرے اسلام کی حقانیت اور صداقت کا اظہار کیا لیکن یہ اللہ کی بے نیازی ہے ایمان نصیب میں نہیں تھا اور ایمان کا نصیب میں نہیں تھا اس کی وجوہات کیا ہے حضرت شاہ ولی اللہ محضر دیوی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات اشاعت فرمائی کہ انسان کی گمراہی کے بنیادی سبب تین انسان کی گمراہی کے بنیادی سبب تین ہے اور ہم کوشش کر لیں کہ ان اسباب کو ختم کر دیں پہلا سبب لا علم پتہ ہی نہیں اپنے اپیلے کا جو گزرا اس نے لگایا جیسے تھپیرا وہ اسی طرح کہ آگے فلا عقیدے والے انہوں نے اپنی طرف تختی جب خالی ہو جو بھی آئے گا اس سے جو لگی ہے سیدھی الٹی لگاتا چلا جائے وہ لگائے گا اگر تختی لکھی ہوئی ہو تو کوئی اس میں مداخلت عقائد کو جان لیں سیکھ لیں تاکہ کوئی ہماری لازمی سے فائدہ ہی نہ اٹھا سکے دوسرا سبب فرمایا کہ انسان گمراہی کا نفس پرستی ہے جانتا ہے لیکن نفس کا بھی دل چاہتے ہیں تیسرا سبب صحبت ہے جانتا بھی ہے چاہتا بھی ہے لیکن ماحول معاشرہ برادری اس کے لیے رکاوٹ اس کو سے آنے نہیں دے یہ کہ ابو طالب میں کون سا سبب کیا نبی علیہ السلام کی صداقت کو نہیں جانتے یقین جانتے کیا ان کا نفس جو ہے وہ اس کے لیے رکاوٹ تھا نہیں تین چار حضرت کے لیے مقیت رہے ہیں چھ بجے تعلیم کے اندر مسائل کو برداشت کیا ہے کفار مکہ بڑے بڑے سرداروں کو چھٹکارا ہے اور جب تک زندہ رہے نبی اسلام کا دفاع کیا ہے تو بھی نہیں کی کیا تھا نبی علیہ کو معلوم ہوا کہ ابو طالب کی وفات کا وقت ہے آثار ظاہر ہو رہے ہیں نبی استاد اسلام تشریف لے گئے تو ان کی طبیعت نہ تھا اگر تشریف لے گئے جب تشریف لے گئے تو وہاں ابو جہل بیٹھا تھا اور ابن امیہ ایک مشرقی مکہ کے ایک سزا ہے وہ بیٹھا شاید کچھ لوگ بھی بیٹھے نبی نویات اسلم نے وہ طالب سے کہا کہ میرے سزا کہ آپ کلیمہ پڑھ لیں اگر نہیں تو میرے قانون میں پڑھ لیں تاکہ قیامت کے دن میں گواہی دے سکوں آپ کے حضرت نے یہ بات فرمائی ابو جان نے اور ابن امیہ نے فوراً کہا کہ ایک ابو طالب یہ تیرا آخری وقت ہے آخری وقت میں اپنے آبائی دین سے پسریو نے یہاں وہ تعلیم نے ایک عجیب جملہ کہا اور نے کہا کہ میں لال اور ترجیح دیتا ہوں آر پر کیا مانے کہ میں نار کو ترجیح دیتا ہوں آگ پر لال کو ترجیح دیتا ہوں آر پر کیا مانے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں جہنم کی آگ میں ڈالا جاؤں اس کے مقابلے میں کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جہنم کی آگ میں ڈالا جاؤں اس کے مقابلے میں کہ میرے مرنے کے بعد مکہ مکرمہ کی چھوکریاں یہ کہتی کہ ابو طالب آخری وقت میں پھسل گیا تھا یہ آر ہے اس آر کے مقابلے میں میں جہنم کی لاش کو ترجیح دیتا ہوں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ایک بار حضرت سے سوال کیا بعد میں کہ حضرت ابو طالب آپ کا چچا تھا اس نے اتنی قربانیاں کی تو کیا اس کی وجہ سے آپ کی برکات کی وجہ سے کیا اس ہمارے بھائی کو کوئی فائدہ بھی ہوگا حضرت رما نے جو اس نے جملہ استعمال کیا اس جملے کا تقاضا یہ تھا کہ وہ جہنم کے ساتھ میں تبدیل نہ ہوتا لیکن اس کو رعایت ملے گی جو جسم کا نچلا حصہ جہنم میں ہوگا اور نچلے حصے میں جہنم کی آگ کے اثرات کی وجہ سے دماغ کیوں کھولے گا جیسا کہ ہانڈی آپ سے نبی علیہ صاحب السلام یہاں سے اٹھے ہیں اور حضرت روتے ہوئے گئے یہاں روتے ہوئے گئے تو یقیناً حضرت کی لیکن یعنی اللہ کی بے نیازی اللہ کسی کا پابند نہیں میں کہ ان تلاقاتی اللہ نے آیت چالو سمجھی ان تلاقاتی من احبت ولاکن اللہ یہی من شاہ یا نبی علیہ السلام جس سے آپ محبت رکھتے ہیں آپ اس کو ہدایت دے سکتے ہیں نہیں آپ کے ہدایت کی بات نہیں ہدایت تو ہمارے پاس اور ہم ہدایت دیتے ہیں اس کو کہ جو طلب والا ہو اور اگر وہ بے نیازی کا مظاہرہ کرے تو اللہ فرماتے ہیں جب اس محتاج کو ضرورت نہیں تو مجھ بے نیاز کو تجھے ہدایت دینے کی کیا ضرورت اب نبی علیہ صاحب السلام نے یہ بات فرمائی یقین ٹھیک ہے کہ میں مغرب کی دعا کروں گا اطلاع ہوئی علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آ کے ابو نبی علیہ تعلاح سے کو یاد کیا نبی علیہ السلام راج کیا ان کا شیخ والا پدما عجیب جملہ ہے حضرت میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا نہیں ایمان کی پختگی کہ ابھی ہم نے کل کے دس میں سر توبہ کے اندر پڑھا پتا کہ اگر تمہارے والدین تمہارے بھائی اگر کافی اور تم ان کو ترجیح دو گے اور میں کہ تمہارا شمار کی تعلیم میں ہوگا تو بیداری کا اظہار ضروری ہے کہ حضرت علی میں ان نام کا شہید وال حضرت آپ کا جو گمراہ چچا تھا میرا والد محترم نہیں آپ کے جو گمراہ چچا جو آپ کا جو ہے چکر مر گیا وہ مر گیا اس سے ایک بات معلوم ہوئی واضح ہوئی اللہ کا بھی نظام ہے کہ کون کہہ رہا ہے علی رضی اللہ عنہ اور بالغ کی بجائے نبی اسلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا گمراہ چچا تو اہل تشید کے عقیدے کی جڑ کٹ گئی تھی جس نے کہا کہ ظالم ایمان والے ہیں اللہ نے اعلان بھی کرایا تو کس سے کرایا علی اللہ نے کرایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آپ والد تھا میں تو شریف نہیں ہوتا لہٰذا آپ جائیں اس کے تجیز و تفریح میں شرکت کریں اور اس کو کسی گڑھے میں کم نہیں کریں تو آج علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے حکم پر تشریف لے گئے والد کی وجہ سے نہیں نبی علیہ السلام اسلام کے حکم کی وجہ سے یہ حضرت صاحب کا خاصہ ہے نبی علیہ اور السلام نے چھ ڈگری میں خدیبیہ کے مقام پر مذاکرات کیے پہلے مکہ کے ساتھ تو امیر مکہ ہیں ابو سفیان رضی اللہ عنہ ابھی من نہیں اس من بعد آٹھ ہجری فتح مکہ موقع معاہدہ ہوا معاہدے کے بعد ہو گئی ہوئی معاہدہ ٹوٹا تو نبی علیہ وسلم نے اہل مقصد سے کہا کہ یا معاہدہ چھوڑنے کا اعلان کر دوں یا ان پہ جیت بنتی تھی یا جیت ادا کرو تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی یا اس سے رجوع کر لو کہ غلطی سے ہو گیا تو ٹھیک ہے اگر نہیں تو پھر معاہدہ توڑنے کا اعلان کر اللہ نے ایمان والوں سے کہا کہ جب تک معاہدہ توڑنے کا اعلان نہ ہو تمہیں حملہ کرنے کی اجازت جب ان کے ساتھ یہ بات کی تو ان کے ذہن میں بات کی کہ شاید ہماری ضرورت ہے ان کو ہم قوت والے ہیں پہلے مکہ نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ ہم معاہدہ توڑنے کا اعلان کر اعلان کر دیا اب مشاورت نہیں کہا جو وہ ہم اگر کر جائیں لہٰذا یہ معاہدہ بحال کرو ابو سفیان رضی اللہ عنہ امیر مکہ کے یہ مذاکرات کے لیے بازار سے خود تشریف دے گئے جب تشریف دے گئے تو نبی علیہ السلام السلام کی وجہ محترمہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ان کی حقیقی بیٹی اللہ کا نظام ایمان لانے والیوں سے اکشے کی طرف بھی عزت فرمائی پھر وہاں سے شوہر جو ہے وہ ساتھ تھا ایمان لایا تھا نبی اسلام کی پھوپھی کا لڑکا ہے عبید اللہ بن جاش اس کا نام ہے لیکن وہاں بری صحبت کی وجہ سے شراب کی عادت کی وجہ سے عیسائیوں کی منزل میں بیٹھا اور اسی شراب میں دیکھ دیا گمراہی میں اور مرتب ہو گیا مستد ہونے کی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی تو میں حبیب رضی اللہ نے خواب دیکھا تھا کہ میرے شوہر کا چہرہ بگڑ گیا اور مجھے خواب میں کسی نے نبی علیہ کی کہہ کر پکارا ہے اللہ نے خواب کی سما دی حضرت سے پیغام ہوں بے عمر مومی حبیب اللہ اسلام کی دیگر ازواج مظاہرات کا جواب نہیں ہے وہ ایک سو بتیس تولے چالیس ہیں اور عمر امر مبیب الر ہے وہ ایک سو پچیس سولہ ہے تو باہر رضی اللہ عنہ ابو حیبران کی بیٹی تھی حقیقی بیٹی اب کہا کہ پہلے بیٹی سے ملاقات کر لوں اور اس کے لیے نبی اسلام سے بات چیت ہو وہ نبی اسلام کے مجھے مبارک میں تشریف لائے جو رضی اللہ عنہ حضرت حالف والے کے اگر مکان دیا ہوا کشیف رائے جب آئے تو بیٹھنے لگے نبی اقساط وسلم کا مبارک بستر کھلا ہوا تھا امی حبیبہ رضی اللہ عنہ نے جلدی سے بستر لپیٹا لپیٹ کے ایک طرف کیا کہاں سے بیٹھ تو ابو سفیان کو حیرت ہوئی بہت صحبی حیثیت آدمی تھے اور امیر مکہ بھی کہاں سے بیٹی اور نبی اسلام کا بستر تو سادہ بستر تو کہنے لگے کہ بیٹی یہ بستر میرے قابل نہیں تھا یا میں بستر کے قابل نہیں تھا یا تم نے جلدی کی بستر اپیٹ ایک طرف کر کیا مجھے اس پہ بیٹھنے نہیں دیا میں بستر کے قابل نہیں تھا یا بستر میرے قابل نہیں کہا کہ آپ ایمان نہیں لائے اور یہ بستر نبی علیہ السلام کا بستر ہے اور کسی کافر باہر نہیں کہ حضرت کے پاس بستر پر بیٹھے حقیقی بات اس لیے تو کہیں گے کہ اہل مکہ کے نبی علیہ السلام اسلام وسلم منظالی ایسے کارگزار ہیں کہ باپ اولاد کو والدین سے والدین کو اولاد سے میاں کو بیوی سے بیوی کو بیوی میاں سے جدا کرتے یہ حضرت کی تاثیر ہے اور یہ ایمان کی برکات ہے تو لہٰذا میں عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ اللاق وسلم کے رضا مظاہرات ہوں رضی اللہ عنہ یہ حضرت رضی اللہ عنہ کہ ہم اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو خاندان بن حاشر سے تعلق رکھتے ہیں نبی علیہ السلاط والسلام کی دیوانی کی خاندان بنو امیہ ہو اس کو بھی حاصل ہے خاندان بنو حاشر ہے اس کو بھی حاصل ہے اس سب کوئی فرق تو جلانوں نے یہ کہا تھا حضرت اس کا آپ کا گھبرا کے سمجھ گیا تو حضرت ہو رہا کریں گے تسلیم میں جا کے شرکت کر تو حکم کی تعمیر نبی علیہ السلام نے چاہا کہ میں ابو طالب کے لیے دعائیں مغفرت کر اس سے پہلے منافقین کے بارے میں مانیت آ گئی کہ آپ آج کے بعد ان کی نماز جنازہ ادا نہیں فرمائیں گے نماز جنازہ کے دعائیں مغفرت اور یہاں اللہ تبار و تعالیٰ نے منع فرما دیا کسی نبی کے لیے مناسب نہیں کسی ایمان والے کے لیے بھی مناسب نہیں کہ کیا اس کا کتنا عزیز اور کتنا قریبی رشتے دار کیوں نہ ہو جب اس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ اس کی موت کی حالت میں کوئی ہے تو اس کے لیے دعائیں ہے کرے اس کے لیے اجازت نہیں اب یہاں ایک اشکال تھا حضرت ابراہیم علیہ اسلام کے بارے میں اللہ خود فرمایا تو انہوں نے اپنے والد کے بارے میں استفار کیا تو اللہ نے اس کی وجہ سے فرما دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ جب والد نے ان کو نکالا ہے اپنے گھر سے تو انہوں نے والد سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے لیے دعائیں مقصد کروں گا انہوں نے عہد کو نبھایا لیکن کب تک جب تک کہ باپ کی وفات کفر کی حالت میں نہیں ہوئی اس کی زندگی میں اس کے لیے دائیں کرتے ہیں مقصد کی اور زندگی میں دعائیں مقصد یہ دعائیں ہدایت تھے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے ابراہیم اسلام کرتے لیکن جب ابراہیم اسلام کو معلوم ہو گیا کہ میرے باپ کا انتقال کو حالت سے ہوا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے داری کا اظہار فرمایا ہے نمبر دو سو چھیاسی پر اللہ و تعالیٰ نے یہ بات اشار فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی توجہ فرمائی اللہ تعالیٰ نے خصوصی توجہ فرمائی کس پہ نبی عباس صلی اللہ علیہ وسلم بارہ نبی جی، نبی علیہ و السلام پر بل مہاجرین اور انصار جیسی توجہ جیسی رحمت کا نزول اللہ نے اسلام پہ فرمایا ویسا ہی نزول مہاجرین اور انصار پر فرمایا اللہ نے ان قبر کو فرمایا مسجد کے ساتھ بل مہاجرین اور انصار کیوں فرمایا یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے غزوہ اسرا میں اس کو کہتے ہیں تبو کی انتہائی مشکل کا غزبہ تھا کہ یہاں کہا یہ تھی کہ حضرت عبی رضی اللہ ہو جیسے نے سو من کھجو کی تھی اور حضرات میں لی تھی چھ سو من کھجور جو ہے وہ آج کے پیش کی حضرت کی خدمت میں لیکن ظاہر ہے کہ تیس ہزار افراد جہاں سے جا رہے ہیں اور ان کی خوراک کوئی اور نہیں تھی وہ لوگ کھجور ہی ان کی خوراک تھی نظام کی کھجور کی تو کھجور کھاتے رہے اب اس سفر میں تنگی کی کیا کو اسرا اسرا کہتے ہیں تنگی کو تو اس غلبے کو غلط اسرا کہتے ہیں تنگی کا غلبہ ہے کہ پہلے کچھ کھجور ملتی رہی خوراک کے طور پہ کھاتے رہے پھر کم ہو گئی کم ہو گئی اس کے بعد ایک ایک کھجور پہ معاملہ آ گیا خوراک کے طور پہ ایک کھجور صبح کا روزہ رکھتا ہے بھی الحمد للہ آپ کا تو نہیں پتا میں تو اپنی کمزوریاں بتا رہا ہوں بھی ٹیکسی کی ہوئی ہے کھانا پینا ساحلی میں وہ کیا جو غیر رمضان میں نہیں کرتے اس میں خوب ڈٹ کے ساحلی کی لیکن جیسے ہی مغرب کا وقت آیا اور افطار کرنا ہے کھجور ہی نظر آ رہی ہے تو خواہش ہوتی ہے کہ ایک کھجور سے نہیں کئی کھجور اندر کہا تاکہ توانائی بحال ہونی چاہیے کھجور میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے توانائی بحال ہونی چاہیے تو یہاں اپنے آپ کے صبر نہیں لیکن وہاں کے جہاد میں ہیں چل رہے ہیں سفر ہیں اور رات دن میرا کیا ہے میں تو بالکل آرام کی زندگی الحمد للہ گزارتا ہوں کوئی مشقت نہیں کوئی کام نہیں پارے وہ لوگ چل رہے تھے گرمی شدید تھی شرمی اس گرمی میں چل رہے ہیں محنت ہو رہی ہے اور خوراک کیا مل رہی ہے کھجور کا ایک جانا یہ بھی نہیں کھجور کم ہو گئی ایک کھجور دی ہے ایک پاکٹ چوس کے دوسرے دے کو ایک کھجور کئی کئی افراد نے استعمال کی ہے کمال کو چوسنے والے کہیں کہ وہ چوستا ہے کہ زیادہ نہ چوس لوں کئی دوسرے کے پاس کم چلی جائے ایک کیفیت کے ساتھ اس کھجور کو چوستے ہوئے چلے ہیں اور پھر یہ صورت حال کہ کھجور کی ختم ہو گئی گٹھلی کو منہ میں لے کے چوستے ہوئے جا رہے ہیں تصور کر رہے ہیں کہ کھجور جو ہے وہ اس حالت میں اس پرکار کا رہا ہے اس سے زیادہ کمیل کا روا اور کئی قمیر کے غلبے کی تنگی کی وجہ سے بظاہر اس بات کا امکان تھا کہ ایک جہاد میں جو شریف ہونے والے لوگ ہیں وہ دل برداشتہ ہو کے اس جہاد ارادے ہی کو تبدیل کرتے ہیں لیکن حمایت کے اللہ کی شفقت ہے اللہ نے ان کے احساس کی وجہ سے ان کو پھنس نہیں دی کہ اللہ اخلاق کی وجہ سے عطا فرماتی اس بات اللہ کا کو بتا دیں گے پھر فرمایا ان تین افراد کا کہ جن کا فیصلہ مؤخر کیا گیا تو یہ تین ساتھی ہیں جو ایمان میں کامل ہونے کے باوجود مہاسوستی کی وجہ سے مہاسوستی کی وجہ سے دیہات میں پیچھے رہ گئے ان میں ایک ہیں حضرت رقاب بن مالک رضی اللہ عنہ عرب سے بہت بڑے شاعر اس زمانے میں بھی آج بھی عرب کی شاعری میں ہم جب زبان زبان و ادب کا نصاب پڑھتے ہیں تو ان کی شاعری کو ممتاز حیثیت حاصل ہے ہمارے ہاں پاکستان کے علم عربی کے نصاب میں نہیں بلکہ دنیا میں بین الاقوامی یونیورسٹیوں میں بھی ان کی شاعری نصاب میں شامل ہے تو قابل مالک رضی اللہ عنہ اس زمانے میں جو ان کو شہرت حاصل تھی کہ عرب بہت بڑے شاعر ہیں تو ایک حضرت قابل مالک رضی اللہ عنہ حیثیت دوسرے حضرت مرارہ بن ربی رضی اللہ عنہ اور صحابی ہیں ہلال بن عمیہ عنہ یہ تینوں کسی مجبوری کی وجہ سے بھی نہیں ارادے کی خرابی کی وجہ سے بھی نہیں صرف ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ قافلہ ہے آرام آرام سے جائے گا مہینے کا سفر ہے ہمارے پاس تیز رفتار سواری ہے تو ہم یہاں سے کچھ دن کے بعد نکلیں گے اور شامل ہو جائیں گے تو صبح نکلتے ہیں شام نکلتے ہیں صبح نکلتے ہیں شام نکلتے ہیں اتنے میں جیسا کہ میں نے کل کے درس میں یہ بات گزارش کی تھی کہ جہاد کا موقع نہیں ہوا دشمن پہ اللہ نے اثر روز ظاہر کیا کہ وہ سب کچھ وہاں سے بھاگ گیا تو حضرت کامیابی اور ظاہری کامیابی اور کامرانی کے ساتھ بھی حقیقی کامرانی تو تھی تھی ظاہری کامرانی کے ساتھ بھی حضرت واپس تشریف لائے اب جب واپس تشریف لائے تو سات افراد لے دس افراد تھے سات افراد نے جا کے اپنے آپ کو مسجد کے سکونوں سے باندھ دیا ان کے بارے میں تو اللہ نے فیصلہ فرما دیا یہ تین افراد کس معاملے میں اس کی جانچ میں رہے کہ کیا کریں کیا نہ کریں خیر میرا خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت نے پوچھا کہ نہ نکلنے کی کیا وجہ تھی انہوں نے کہا کہ کوئی وجہ نہیں محسوس تھی الحمد اللہ کے حکم کا ان کی بات نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام نے سمجھ لیا کہ ان سے بات چیت پر کوئی ان سے علیحد نہیں کرے بولے اب یہ حضرات بالکل بن کچھ دن گزرے حکم آ گیا کہ ان کی بیویاں ان سے علیحدہ ہو جائیں بیویاں بھی علیحدہ اب اسی حالت میں باقی جو تھے ہلال بن عمیہ مرارہ بن ربی رضی اللہ عنہ شرمندگی کی وجہ سے مسجد میں نبی میں نہیں آتے تھے عمر کا کچھ تقاضہ بھی تھا قابل مالک اللہ جوان تھے تو کماتے ہیں کہ میں آتا تھا مسجد نبی میں نماز پڑھتا تھا لیکن کوئی صحابی رضی اللہ عنہ نہ میرے سلام کا جواب دیتا نہ کوئی مجھ سے بات نبی علیہ اقراط والسلام کو میں دیکھتا تھا تو حضرت میری طرف نظر بھی نہیں فرماتے ہاں میں نماز پڑھ رہا ہوتا سنتیں پڑھ رہے ہوتی تو میں دیکھتا کہ نبی علیہ القراۃ وسلم یہ سب دیکھ رہے ہیں لیکن جب میں حضرت سب دیکھتا تھا تو سوچتا تھا کہ حالت میں اگر میرا انتقال کیا تو میں تو کپڑے کی حالت سے مر گیا اور اگر نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو بھی اگر اللہ نے میری توبہ قبول فرما لی تو اس کی خبر کون دے گا کسی حالت میں تھا چالیس دن گزر تو معلوم ہوا کہ ذاتی رنجش ہو تو تین دن سے زیادہ بےکار کیا نہیں اور دینی معاملہ ہو تو پوری زندگی بھی بےکار کیا جا ہے بلکہ کرنا لازم ہے یہ بات یہاں ہے دنیا کے چالیس دن گزر گئے صورتحال یہ تھی کہ کوئی بولنے والا نہیں ان کے رات بھائی بھی مسلمان تھے ایمان کے پختہ تھے ان کا باپ ان کے قریب تھا فرمایا کہ میں ان کے باپ میں جا تو کھڑے ہوئے تھے تنہا کوئی دیکھنے والا موجود یہ دونوں رات بھائی کھڑے بات چیت ہو سکتی ہے فرمایا کہ جیسے میں وہاں گیا کہ میں اس تنہائی میں ان سے بات چیت پر انہوں نے رخ کر دیا پیٹ کر دیا میں نے سلام کیا جواب دیا میں نے کندھا پکڑ کے جھنجھوڑا کیا میرے ایمان کے بارے میں تمہیں شک ہے کیا میں اس سے پہلے غزبات میں شریک نہیں ہوتا رہا کیا میں نے اخلاص کے ساتھ ایمان کا اظہار نہیں کیا کیا میں نے اپنی سستی کا اعتراف نہیں کیا کندھا جھنجھوڑتا رہا لیکن جواب نہیں دیا جب میں بہت اصرار کیا اور اچھا جھجوڑا کہاں سے مجھے جب مان اللہ جانتا ہے یا اللہ کے لیے سر جانتا مجھے کیا کہا کہ اس مایوسی کی کیفیت میں یہاں سے واپس آیا بازار سے گزر رہا تھا پچاس دن کو گئے تو بازار سے گزر رہا تھا تو شاہ رستان ملک شام کا جو بادشاہ ہے اس کو شاہ رستان اس کا ایک نمائندہ میرے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ کافل مالک سے ملاقات کرنا تو میں آ رہا تھا تو ایک آدمی نے کہہ دیا کہ وہ سامنے قابل مالک وہ آ رہا تو شاید اختان کا قاصد میرے پاس پہنچا کیا تھا جی، آپ سے ملنے کے لیے آئے ہوں گی کون ہوں گی شاید تب کا صف فوراً کلے جناب آؤ بیٹھو چائے تو پی لو اور کچھ نہیں کہ کچھ اہمیت ہماری بنی کہ جی کیا کہنا اس نے ایک رومال دیا کہا کہ آپ کے نام یہ خصوصی خط ہے زمانے میں جو خصوصی خط ہوتے تھے وہ دیش کے رومالوں پہ لکھے جاتے اور ہمارے شیخ شیخ الحمد مولانا محمود رحمۃ اللہ علیہ نے کے خلاف جہاد فرمایا اس کے اندر بھی جو پیغام جہاد کا چلا ہے وہ ریشمی رومال پہ چلا ہے اس لیے تو تحریک ریشمی رومال کہتے ہیں ریشمی رومال کے ریشمی رومال پہ لکھا ہوا تھا شاعر اطال نے لکھا کہ مجھے یہ سن کر انتہائی افسوس ہوا کہ آپ کے مالک نے آپ کی قدر نہیں کی اتنا عظیم انسان اتنی صلاحیتوں کا مالک اور اس کی قدر بے قدری اور ناقدری کی جائے مجھے شدید صدمہ ہوا تو میں یہ خط لکھ رہا ہوں تم فوری طور پر میرے پاس پہنچ جاؤ اور میں تمہیں درباد میں بہت اہم عہدہ پیش کرنا تو مان لیا پڑھا پڑھنے کے بعد سامنے ایک تندور تھا اس تندور میں جا کے رومال کو ڈالا کہا کہ اپنے مالک کو شاہ غلطان کو میرا یہی جواب دے لینا کہ تمہارا حق میں نے کہا جواب دیا اس کے گھر آئے اب جب گھر آئے تو اب اللہ کے حضور گر گرا کے ہو اللہ دنیا کا نقصان ہوا میں اسرائیل صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بائیکاٹ کیا نہیں پلائی بیوی جدا کر دی گئی کہ یہ ساری کیفیات میں نے برداشت کی لیکن اے اللہ اب میں اس مرحلے میں داخل ہو گیا کہ دشمنان دین میرے ایمان کی قیمت لگا دیا اور اس حالت میں اپنے ایمان کی حفاظت یہ میرے بس کی بات ہے اب تو نہیں اپنی رحمت سے لے اب اللہ کو کیا چاہیے ما یا پر اللہ بھی اللہ بھی بولیں شکر تم آمن تم جی، آمن وکان اللہ علی کہ اللہ نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے تم اللہ کی نعمت کے قدردان بن جاؤ اور اللہ کے ماننے والے بن جاؤ اللہ کا بار بتا تو قدردان ہے دل کی کیفیت کو جانتا ہے اور قدر کماتے اللہ تبار کو بتانا تو اپنے بندے کے جی گرانے کو دیکھتا ہے دیکھ کر گرانا چاہے نبی علیہ فراغ یہ پوری رات کے موقع پر پوری رات گراتے رہے اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ اللہ یوں نہیں فرما نبی اسلام پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کامیابی آپ کا مقدر ہے پوری رات یہاں تک اب ساتھ کھڑے تھے نبی علیہ السلام کی کیفیت کو دیکھا حضرت کا گر گرانا حضرت کا رونا دیکھا برداشت نہیں ہوا آئے اور آ کے لپٹ گئے ہمیں حضرت پس کریں یہ تو اشیا عظیم بھی کانپ رہا ہوگا وہ بھی رو رہا ہوگا آپ کی کیفیت سے لیکن حضرت اس کیفیت میں بھی اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے خوشخبری نازل فرمائی کہ آپ کو کامیابی ہوگی تو اللہ تو اپنے پیارے بندوں کو گر گرا کر دیکھ کر خوش ہوتا ہے تو قابل مالک جی کہ ہو تو ایمان کا سنبھالنا ایمان کی حفاظت مشکل ہو اب دین تو میرے ایمان کی قیمت لگا کے اب اس کے بعد یہ رات کا وقت تھا اللہ تبارک بتا تعالیٰ نے آیا رات کے وقت میں نازل فرمائی تو تین افراد ان کا معاملہ مؤخر کیا گیا تھا اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا کیوں وزنو اللہ مرجان اللہ اللہ علیہ کہ وہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے یہ وراٹ نے اس بات کا اظہار کر دیا کہ اللہ کے شیر سوا کوئی جائز پناہ تو لہٰذا ان کی توبہ نے وہ قبول ہوئی تو یہ رات کا وقت حضرت نے اسی وقت باہر تشریف لائے حضرت نے اعلان فرمایا اور اعلان فرمایا تو میں کہا کہ صاحب کرام نے سنا اور سارے دوڑے تو مبارکباد دینے کے لیے سب سے پہلے ابو مبارکی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے ہیں جنہوں نے مبارکباد فرمائی تو فرما دو سو چھیاسی پہ کل غیر پندرہ اللہ تو میں کیا یہ والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت میں رہو کبھی میں نے ایک بات گزارش کی تھی کہ وہ طالب کی کی وجہ صحبت ہے صحبت اس کی اثرات پڑتی ہیں لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کیا میرے بیٹے اگر تم مجلس میں ذکر میں بیٹھے گا کیا ایک طرف بیٹھا اونگتا ہی رہ جائے درد ہو ذکر ہو اس میں ایک فائدہ تو یہ بڑا ہے کہ آدمی راحت محسوس کرتا ہے اور سکون کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اون کا غلبہ بھی ہوتا ہے آدمی تازہ دم ہو جاتا ہے حضرت شاہ جبھی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت رقص کی مجلس ہو تو پوری آ جاتے آنکھیں کھولے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جب آپ کا درد سنتے ہیں تو نیند آنا شروع ہو جاتا ہے تو حضرت نے ہے کہ جو رس کی مجلس ہے روح کے لیے کانٹوں کی جگہ ہے اور کانٹوں کی جگہ نہیں کس کو آتی ہے اور یہاں قرآن کا درد ہو رہا ہو یہ رحمتوں کا نزول ہے یہ تو نرم و گزار بستر ہے اس سے تو نیند آئے گی کیوں نہیں آئے گی جواب پیدا نہ ہو جائے کہ کل کے دس میں ساری نیند کی حالت کے جواب ہو جائے یہ بات اس کی مقابلے میں حضرت عبداللہ بن اللہ علیہ شاہ وزیر احمد اگر مسئلہ رضا ہاں کا قول ہے کہ عجیب بات ہے فرمایا کہ اگر جہاد کی حالت میں اونگ آ جائے تو اس کو رحمت سمجھو اور اگر درد قرآن میں اونگ آ جائے تو اس کو شیطان کی اثرات سمجھو اس سے نکلنے کی کوشش کرو یہ حضرت مسئلہ رضی اللہ عنہ کا اشارہ کیا تو میں یاد کر رہا تھا کہ یہاں اللہ تبار کو تعالیٰ نے یہ بات سمجھ اور لقمان رضی اللہ عنہ نے جو نصیحتیں کی ہیں اپنے بیٹے کو کہ جن میں کچھ نصیحتیں اللہ نے صورت کے اندر بیان کی فرمائی ان کی نصیحتیں جو محفوظ ہیں اگر نصیحت یہ بھی ہے میرے بیٹے اگر مسجد کے ذکر میں بیٹھے گا اور تو ذکر میں شامل نہ بھی ہو اون کی حالت میں ہو نیند کی حالت میں ہو ایک طرف بھی کنارے سے کونے پہ بیٹھا ہوگا وہ جب اللہ کی رحمت کی بارش آئے گی پر بھی پڑے گی اور میں کہ اگر گوری مسجد کے اندر بیٹھے گا فرمایا کہ اگر اللہ کا عذاب آئے گا اگر کوئی شریف نہ بھی ہو تو تم وہاں محفوظ نہیں رہے گا اس لیے صحبت اختیار کرنی چاہیے وہ کہ جو انسان کے لیے فائدہ مند ہو تو یہ صحبت کے اثر پڑتے ہیں انسان یہ ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ امتیازی مزاج کی مخلوق ہے امتیازی مزاج کہتے ہیں اثرات کو قبول کرنے والا مزاج کہ انسان سب سے زیادہ اثرات قبول کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اس کرسی پر بیٹھے ہیں جو کرسی گھومنے والی ہو تو ان کے گردن کا سریا بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے ان کا دماغ بھی گھومتا ہے انسان کو انسان نہیں جن لوگوں نے دیکھا ہے طالبان کو ان کی جب حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے ان کے دفاتر میں دیکھا تو پہلے سوفے کے قیمتی دوسرے وزیر بیٹھا کرتے لیکن طالبان کے وغیرہ کو دیکھا ان لوگوں نے جا کر کہ وہ اس دفتر میں بیٹھا ہے اس کرسی کی وجہ جو عام صوفہ ہے جس پہ عام ملاقاتی بیٹھے ہیں وہ بھی اسی صوفے پر بیٹھا ہوا ہے پوچھا گیا کہ نہ وہ جگہ موجود ہے وہاں کیوں نہیں بیٹھے کہا کہ انسان پہ اثرات پڑتے ہیں جگہ کے وہاں بیٹھنے سے دماغ بھی ویسا ہو جائے گا تو اس لیے وہاں کی وجہ ہم یہاں بیٹھے حکایات میں یہ بات آتی ہے کہ ایک بادشاہ حجام اس کی حجامت کر رہا تھا کہ بیٹھے بیٹھے حجام نے کہا کہ بادشاہ لطف آ کہ تیری بیٹی ہو میرا بیٹا ہو کیا اچھا جوڑ ہو بادشاہ کہ حجام مجھے اتنی اونچی باتیں کر رہا ہے بادشاہ کو غصہ آیا حجام صاحب لگے ہوئے تو بادشاہ نے کہا بلاؤ جلد کو ابھی کیا فیصلہ کر کے کرتے اس کے خواب پورے ہو گئے وزیر سمجھدار وہ کرتے تھے آج کے وزیر تو ایک قدم اور آگے چلنے والے وزیر نے کہا کہ بادشاہ میری درخواست قبول کہ آپ کی جگہ تشریف فرمائی جہاں سے آپ کی جگہ آج بادشاہ کو ڈر گیا تو حجام کو کہا کہ اب اپنا کام کرو کام کیا اس نے کہا کہ جی مجھے آپ معاف فرما دیں میں بے چارہ حجام کہاں میں کہاں آپ بادشاہ گستاخی ہو گئی تھی ادبی ہو گئی مجھے معاف فرما دیں وزیر نے کہا کہ حضرت پھر اپنی جگہ پہ آ گیا بادشاہ اپنی جگہ پہ آ گیا حجام بھی اپنی جگہ پہ آ گیا کہنے کا بادشاہ لطف بھی آ جاتا تیری بیٹی ہوتی میرا بیٹا ہو اب بادشاہ کو تعجب کی کیا ہے وزیر نے کہا کہ جگہ کیساتے جہاں حجام بیٹھے جگہ کو جگہ کی کھڑے گی تو نیچے خزانہ تھا کہا کہ حجام نہیں بول رہا تھا یہ نیچے کا خزانہ بول رہا تھا انسان اس قدر انتظاری مزاج رکھتا ہے کہ یہ جگہ کے اثرات کو بھی کرتا ہے میدانی علاقے کے لوگ ہیں ان کی طبیعتیں اور ہوں گی پہاڑی علاقے کے لوگ ہوں گے ان کی طبیعتیں اور ہوں گی تو لہٰذا یہ مزاج کے اثرات مزاج کے اثرات پڑتے ہیں زمین کے جب زمین کے اثرات پڑتے ہیں ٹھیک ہے کہ انبیاء کرام علیہ مساط وسلام سے بکریاں چلوائی گئیں جو بکریاں چلائی کیوں دیکھئے کہ بکریوں کی وجہ سے مزاج میں تحمل پیدا ہوتا تو یہ مزاج کے اثرات تبدیل کیے گئے اور ابن خلدون رحمت اللہ علیہ نے اس سلسلے میں بڑی اپنی تحقیقات بیان کی اور اس کا دوسرے حضرات نے بیان کی انہوں نے یہاں تک لکھا ان ہند میں کہ جو اونٹ چڑھانے والے ہیں اس کے صحبت میں جو اونٹوں کی صحبت میں رہتے ہیں آپ دیکھیں کے اندر کینا اور پیدا ہوگا یہ اونٹوں کے ساتھ ہیں تو یہ اونٹوں کے اثرات ہیں جو اس پہ منتقل ہو رہے ہیں تو اسی طرح کے جب جانوروں کے اثرات پڑتے ہیں تو انسانوں کے اثرات دوسری زیادہ پڑتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے میں کیا ایمان والوں کہ اللہ سے ڈروں اور سچوں کی صحبت احتیاط کرو تاکہ صحبت کے افراد کی وجہ سے سے محفوظ رہو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بات اشار فرمائی کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے رہ جاؤ یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے اور بغیر کے جو لوگ اس جہاد میں نکلے ہیں یا کسی جہاد میں بھی نکلیں گے تو راستے میں کیا تھکاوٹ ہو کیا بھوک لگے یا جو ایک قدم بھی اٹھائیں گے یہاں تک کہ دشمن کا جو مال حاصل کریں گے یہاں تک کہ کوئی ایسا کام کریں گے جس میں دشمن غصے ہوگا تو میں اس پر بھی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائے گا نبی عظیل وسلم نے جب یہ تعداد معلوم ہے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو تمہارے ساتھ شریک سفر نہیں لیکن تمہارے ہر قدم پر تمہارے ساتھ عدل میں شریک ہیں تو میں وہ کون لوگ آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا بن مغفر رضی اللہ عنہ افراد جنہوں نے کہا تھا کہ حضرت کوئی ہمارے لیے پرانے چمڑے کے ٹکڑوں کا انتظام فرما دیں ہم آپ کے ساتھ کریں تو حضرت نے فرمایا تھا کہ نہیں تم کے ساتھ تھا نہیں تمہاری ساتھ میں تو واپس جاؤ اور روتے ہوئے تو ان کی آنکھوں کے آنسو نہیں بلکہ معلوم ہوتا تھا کہ آنکھیں آنسو بن کر بیٹھے تو اللہ نے ان کی تعریف فرمائی کہ یہ وہ لوگ کا جذبہ تو معلوم ہے کہ اگر اخلاق ہو تو اللہ و تعالیٰ یوں بھی آج عطا سماج ہو سفر ستاسی پہ اس رقو کے آخر میں اللہ و تعالیٰ نے یہ بھی ساتھ فرمائی کہ جہاد کی جب اس قدر فضیلت ہے تو تم سارے کے سارے جہاد کے لیے نہ نکل پڑنا اس سے معلوم ہوا کہ جہاد فرض عین نے ہی جہاد اس لیے کہ فرض آئین تو سب کے لیے ہے نماز تو سب پر فرض ہے اس لیے سب نماز پڑھیں گے تو جہاد فرض ہے ہے معلوم یہاں پہ یہ بات معلوم ہوئی کہ جب جہاد فرض ہے تو باقی کام بھی فرض عین نہیں کمانا کاروبار کرنا یہ فرض عین نہیں جہاد کے مقابلے میں کم درجے کی چیز ہے تو پھر سارا خاندان کا خاندانی کاروبار میں لگ جائے کہ تم میں سے بعض لوگ وہ ہونے چاہیے کہ جو لیا کا جو دین میں دین کا علم حاصل کریں دین میں پختگی حاصل کریں تاکہ یہ جو لوگ جو دوسرے کام کر رہے ہیں مجاہدین جو دیہات میں جا رہے ہیں یا یہ لوگ جو دنیا کے کاموں میں مشہور ہیں یہ ان سے رجوع کریں تاکہ ان کی وجہ سے یہ لوگ جو دین کا علم حاصل کریں گے ان کی طرف رجوع کریں تاکہ ان کی وجہ سے گمراہی سے محفوظ رہیں اور دین کو سمجھ سکیں دین پر عمل کر سکیں تو اس سے جو بات معلوم ہوگی اس بات تو یہ معلوم ہوئی کہ دین کا علم حاصل کرنا بھی مکمل یعنی فقیر بننا یا اللہ نے فرمایا ایک ہے دین کی بنیادی معلومات کا حاصل کرنا یہ تو ہر مسلمان سے فرق ہے ایک ہے دین میں مکمل فقیر بننا دین میں مکمل فقیر بننا یہ سب کے لیے نہیں یہ بھی فرض کفایا ہے کچھ افراد ایسے ہونے چاہیے جو میں تو کہاں ہوں اور ان کی طرف رجوع کیا جائے اور اس کے بعد یہ معلوم ہوئی کہ جہاد ہے یہ جو دیگر کام ہے کوئی شعبہ خالی نہیں رہنا چاہیے ہر شعبے میں مسلمانوں کو موجود ہونا چاہیے تعمیرات کا شعبہ ہے معیشت کا اقتصادیات کا شعبہ ہے اسی رنگ تجارت کا شعبہ ہے اسی طریقے سے دنیا کے اندر کوئی بھی شعبہ ہے دنیاوی کام کا اس پہ بھی میڈیکل کا شعبہ ہے جس میں مسلمانوں کو ہر شعبے میں جانا چاہیے تاکہ کوئی شعبہ ایسا نہ ہو جو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والا ہو جب ایمان والے وہاں داخل ہوں گے تو نتیجہ یہ ہے تو اس شعبے کو بھی اللہ کے حکم کے تابع کریں گے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ تمام شعبوں سے ایمان والوں کا تعلق ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جس طرح تمام شعبوں سے ایمان والوں کا تعلق ہونا چاہیے اسی طریقے سے مستقل تقریب جو ہیں وہ ہونے چاہیے جب اس سے کہیں کپیل ہوں تو باقی شعبے والے کیا کریں گے تو میں ان سب کو کہا سے رجوع کریں گے ان کی تحقیق پر اعتماد کریں گے اور کسی کی تحقیق پر اعتماد کرنا اس کو شریعت کی میں تحریر کہتے ہیں تو معلوم ہوا کہ باقی سب کے لیے تو کہا کی تقریر یہ لازم ہے اور اسی میں نجات ہے اور تقریر کے بغیر گمراہی اس بار سفر نمبر دو سو ستاسی کے آخر دو سو اٹھاسی پر یہ رقو نمبر سولہ ہے یا یہ کہ جہاد شروع کرو اپنے قریب کے کفار سے وہاں کے جہاد کے جب آغاز کرو کہ اللہ تعالیٰ تبالبار کی کیفیت بیان کی کہ جیسے جیسے قرآن سنتے ہیں ویسے ویسے ان کی بہتری بڑھتی ہے اور ایمان والے جیسے قرآن سنتے ہیں ان کو ایمان کی نظر ان کی بڑھتی بھی چلی جاتی ہے اور سفا دو سو اٹھاسی پہ اور میں کہ یہ لوگ جو منافقین ہیں یہ انحراف کر رہے ہیں پھر رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارا کمل ہے فضا سے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بدلیتی کی وجہ سے ان سے ہدایت کی توفیق چھین لی ہے سفر دو سو اٹھاسی میں اس رقو کے آخر میں نبی علیہ اسلام کا ذکر خیر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقد جاءكم رسول رسول من من انفسكم عزيز عليه ما عنتم المؤمنين تمہارے پاس اللہ اللہ صلی علیہ وسلم تشریف لائے جو خود تم ہی ہیں یہ یہ ہے ہے انفس انفس کے معنی جان کی جمع لفظ جان کو کہتے ہیں انفس جانوں کو یہ خود تمہاری جانوں میں سے یعنی تمہاری کہ نبی علیہ السلاط والسلام یا عظیم شان رسول یہ تمہاری جنس میں سے ہیں جہاں سے نبی السلام کی بشریت معلوم ہو رہی ہے ایک لفظ انفس اور ایک تیراک میں یہ ہے انفس انفاسی کو اور عربی میں انفس کہتے ہیں جو سب سے عمدہ ہو کہ نبی علیہ السلاط والسلام تم میں سب سے زیادہ عمدہ ہیں اس لیے کہ ان میں درد دل سب سے زیادہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ اسلام میں درد دل سب سے زیادہ ہے اور درد دل کیا ہے درد دل یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق اللہ کے بندے جہنم میں جانے سے بچ جائے لہٰذا اگر تم بھی عمدہ بننا چاہتے ہو اس میں اشارہ سمجھ لیا تو اپنے نبی علیہ والسلام کی نقش قدم پر چلو اور درد دل کو اختیار کرو اور لوگوں کو جہنم میں جانے سے بچانے کی کوشش کرو نبی علیہ سے کو کہ تمہارا مشقت میں پڑھنا یہ نبی علیہ السلام السلام کو بے چین کر دیتا ہے حضرت کریم کے ہی گرا ہے اور میں کہ نبی علیہ السلام تمہارے بارے میں انتہائی حریف ہیں کہ تمہیں دنیا کا حص ہے نبی علیہ السلام کو یہ حص ہے کہ میرے زیادہ سے زیادہ امتی جنت میں جانے والے ہیں اور میں کہ نبی علیہ السلام ایمان والوں پر شفقت کرنے والے اور ہم کرنے والے ہیں اور میں کہ خصوصیت کے حامل عظیم الشان رسول کی دعوت کے باوجود بھی فہم طول اگر وہ پھر جائیں کہ حضرت کی دعوت کو قبول نہ کریں میں فخل حسی وسلم آپ فرما دیں مجھے اللہ کافی ہے لا الہ اللہ ہوں نہیں کوئی عبادت کے لائق اس کے سوا آ ہی توقع اس کو میں نے بھروسہ کیا وہ رب العقلا اور وہ آج عظیم کر یہ جو الفاظ ہیں حسبی اللہ خدا والی دفعہ بہت بڑا ان کے بارے میں حدیث پاک میں جگہ آتی ہے سماج اگر کوئی شخص صبح کو اور شام کو صورت اخلاق صورت الفلق صورت الناس جو آخری تین صورت یہ تین تین دفعہ پڑھ کے اور سات دفعہ یہ کلمات پڑھ لے اللہ بار بتا اس کے تمام کاموں کی ذمہ داری کو اور سب سے بڑا کام تو ایمان کی حفاظت تو اللہ اس دن اس کے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے اور باقی امور بھی اللہ آسان فرمائیں گے ان دو آیتوں کے حوالے سے ایک عام مسئلہ جو میں چاہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشددے گئے اور ضرورت محسوس کی کہ پرانی مجید کو یکجا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشی یہاں ابو ابوبا شلید رضی اللہ کے دور خلافت میں اس کو میں منتقل کیا گیا انہوں نے افراد کی ایک کمیٹی بنائی زید بن سادق رضی اللہ عنہ جلی اسلام کے تھے ان کا کام لکھنا تھا رضی اللہ عنہ اس کمیٹی کے ناظر طریقہ کار یہ کہا کہ جو قرآن مجید اسی طریقے سے اسی ترتیب سے حضرات صاحب ہے کو تھا رومر کی اللہ ہو آئے پڑھتے تھے کسی ترتیب سے شروع سے آئے پڑھتے اور پھر فرماتے کہ وہ صحابی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوں جنہوں نے یہ آیت نبی علیہ السلام کے حکم پر نبی علیہ السلام کی موجودگی میں لکھی دیکھ کر لکھنے والے تو بہت تھے جن کے پاس یاداشت کے طور پہ یہ صورتیں اور آیات لکھی ہوئی تھی لیکن میں کہوں وہ آدمی کھڑا ہو جس نبی علیہ السلام کی موجودگی میں حضرت کے حکم پر لکھی تو صابر کھڑے ہو جاتے جو لکھنے والے تھے کہ حضرت یہ آیت میں نے حضرت کے حکم پر حضرت موجودگی میں لکھی حضرت ہمارے گواہ پیش کر تو کوئی ایک آج صاحب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے کہتے میں مجلس میں موجود تھا میں اس کی وہی لیتا ہوں حضرت ایس فرماتے جائے جی، میں صاحب اللہ سے یہ لکھ لو پورا پانی سے لکھا گیا لیکن جب لکھتے لکھتے اجازت سے توبہ کی ان آیات سے پہنچے تو یہاں حضرت کے وہ صاحب نے حضرت کے حکمر حضرت حضرت خلامہ بن صابق رضی اللہ کھڑے ہوئے حضرت میں حضرت اس پر آدمی مجلس میں موجود دنیا جا اب پریشانی کہ ان دو آیتوں کا پرانی آیت ہونا یہ تو قدی و یقینی ہے کیونکہ سب پڑھ رہے تھے مجھے اسلام سے پڑھتے ہوئے بھی سنا ہے حضرت صاحب الرحم نے اور اسی طریقے سے اس گردی سے یاد کی تھا لیکن جو ضابطہ اختیار کیا تھا جو اصول بنایا تھا اصول یہاں ٹوٹ رہا ہے اب پریشان کیا کیا جائے حضرت خدیامہ نے سابق نظام فرمایا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ شہادتیں کلا کیا کہ ایک آدمی جو دو گواہیوں کے دو گواہوں کے برابر جس کی گواہیاں دو قبول کی جائیں کہ وہ واقعہ یہ تھا کہ اسلام تشریف لے جا رہے ہیں کہ حضرت صحابہ گرام رحمی جماعت یہ حضرت کے ساتھ تھی نبی علیہ السلام کا یہ موجودہ تھا کہ رضی اللہ علیہ السلام چلتے تھے درمیانی رفتار تھے لیکن زمین سمٹتی تھی اور آپ خاص طور پر تیزی سے طے فرما دیتے ہیں تیز دوڑنے والے بھی آپ کے برابر نہیں چل سکتے رمیش خان تشریف لے جا رہے ہیں کہ ریکھا کے راستے میں ایک بدو کھڑا ہے اور اس کے بعد گھوڑا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ گھوڑا بیچنا ہے سنتا کہ جی ہاں رما کتنے کا ملے گا اتنے کا سمے ٹھیک ہے تیرا میرا سودا ہو گیا ابھی میں تجھے اتنے دیرم بھجوا دیتا ہوں اور تھوڑا منگوا لیتا ہوں میرا ٹھیک ہے حضرت جیسے آگے چلے تو پیچھے صاحب یہاں کی جماعت آگے تو پیچھے وہ پہنچ گئے اب یہ جماعت کی جب یہ جماعت کی تو انہوں نے دیکھا کہ گھوڑے والا کھڑا ہے ان کو تو نہیں معلوم کہ حضرت نے اس سے سودا فرما دیا انہوں نے کہا آرادی سے دیہاتی سے بیچنا ہے یہ کافی زیادہ ہو گیا اب قیمت بڑھ جائے گی انہوں نے کہا کہ جی یہاں بیچنا حضرت نے سنیا فرمایا کہ اللہ کے بندے تیرا میرا تو سودا ہو گیا انہوں نے کہا سواب پیش کرو گواہ تو حسین کہا گواہ پیش کرو حضرت بنا کہ میری گواہی کون دیتا ہے تو خزامہ بن صابر رضی اللہ عنہ کیا گواہی دیتا اب آرابی کی بات تو ہو گئی پوری کی حضرت آپ جیت کے میں ہار گیا بات ختم ہو گئی اب ظاہر رہیں گے کے انہوں نے صورت میں جب حضرت ان کو معلوم ہوا کہ حضرت نے سودا فرما لیا کون صحابی رضی اللہ عنہ کو سودا کرتا ہے بہرحال عرابی نے کہا کہ آپ جیت کیا میں ہار گیا تو نبی علیہ السلام نے فرایا بن ثابت رضی کا عنہ ہوتے کہ تو تو گفتگو کے درمیان شریک نہیں تھا تو نے تصدیق کیا تھا جی اگر جب السلام قرآن آپ کے پاس جاتے ہیں تو اس میں بھی میں شریک نہیں ہوتا اس کی تصدیق کر رہا ہوں اتنی بڑی بات کی تصدیق کر رہا ہوں اس معمولی بات کی آپ کی تصدیق نہ کرتا تو حضرت نے فرمایا کہ تو کچھ نہیں اب حضرت نے فرمایا عمر نے کہ اس پہ گواہ پیش کر جماعت کی جماعت اس کے کھڑی ہو گئی کہ ہم اس کے شاہد ہیں ہمارے سامنے حضرت استعمال فرمائے تو میں کہ اب جس پر لکھ لو یہ بات میں آ گئی کہ سوارے سے میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ اور جس میں یہ کمپیوٹر کا نظام شروع ہوا تو ایک صاحب نے تحقیق کی ایک مقالہ لکھا اور اس کا ترجمہ ہمارے ہاتھ کراچی میں چھپا اور بہت سے لوگوں کو وہ پہنچ جاتا اس میں یہ بات تھی کہ جنانے والا اور کمپیوٹر والے جس کمپیوٹر پہ جس نے کام کیا اس نے کہا کہ میں یہ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے اس کی ایک طریق یہ ہے کہ اس کی ہر آیت کا اگر آزاد کا مجموعہ بنایا جائے تو انیس بنتا ہے پولیس بن جائے تمام آیات کا مجموعہ انیس دنیا کی کسی شاعر کے شاعری کی شاعر کی شاعری میں یہ کمال نہیں لیکن یہ ہے کہ یہ یکسانیت کہ پہلی آیت سے آخری آیت تک ہر آیت کا مجموعہ چھوٹی آیت ہو تو مجموعہ ہوگی بڑی آیت ہو تو مجموعہ یہ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انسانی کلام نہیں یہ اللہ کا کلام ہے جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں بطور خاص وہ یہ بات ہے کہ جب اس قسم کی دلیلیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم بہت جھومتے ہیں بہت جھومتے یہ تصدیق ہو گئی نہیں میرے بات ایک بات ذہن میں رکھیں قرآن مصدق ہے مصدق نہیں مصدق کیا ہے مصدق کیا ہے مصدق کہتے ہیں تصدیق کرنے والے کو اور مصدق کہتے ہیں جس کی تصدیق کی جائے قرآن تصدیق کا محتاج نہیں تو قرآن مصدق نہیں قرآن مصدق ہے تصدیق کرنے والا ہے تصدیق کا مقاصد ملتان میں ایک سیمینار ہو رہا تھا اس میں بیانات کے کے تو ایک سائنس ماہر ہیں ان کا مقالہ تھا حضرات بھی سارے پڑھے لکھے جیت سے تعلق رکھنے والے تھے سارے ماہرین تھے مجھے بھی انہوں نے بلایا ہوا تھا اور جو ماہر سائنسدان جو مقالہ پڑھ رہے تھے ان کے بعد میرا بیان تھا تو انہوں نے جو مقالہ پڑھا اس نے کہا کہ سائنس قرآن مجید کی تصدیق کرتی ہے اور اس پہ انہوں نے ثابت کیا کہ آج فلاں فارمولہ سائنس کا فلاں مارک فارمولہ سائنس کا فلاں فارمولہ سائنس کا یا قرآن کی فلاں آئٹ کی تصدیق کر رہا ہے فلاں آئٹ کی تصدیق کر رہا ہے اور اس سے قرآن کی ہوتی ہے یہ بھی کے ساتھ وہ قرآن کی حقائق کو ثابت کر رہے تھے سائنس کے اصولوں کے ساتھ انہوں نے جب بیان فرمایا بیان کے بعد مقالہ اپنے پڑھ لیا اب مجھے بلایا گیا تو میں نے موضوع تو میرا اور تھا بیان تھا لیکن میں نے اسی موضوع پر اظہار کیا میں نے کہا جناب قرآن جو ہے یہ مشرقی ہے مسکا تھی اس پہ پھر الحمد للہ اللہ نے جو گفتگو کرائی اللہ کے عطا فرمایا ان کو بھاری مجلس میں کھڑے ہوئے فرمانے لگے کہ میں نے تو بڑی محنت کی تھی کئی سال لگائے تھے اس مقالے پہ لیکن میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ایمان سے محرومی سے بچا لیا جو آپ کے قرآن میں فطیق ہے اور یہ تصدیق کا محتاج نہیں انہوں نے اپنے انداز کو بدلا الفاظ بدل کے پھر اس مقالے کو بھی شائع کرایا تھا تو بارہ اب جب یہ بات سامنے آئی تو ہمارے ہر راجیوں میں واہ جناب واہ واہ جناب واہ یہ قرآن قرآن کی حقانیت بجا لیکن میں کسی کمپیوٹر کی تحقیق کی وجہ سے کسی دلیل سے نہیں مانتا میری ایک ہی دلیل ہے کہ نبی علیہ اسلام نے فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے بس میرے لیے اتنی بھی دلیل کافی ہے کسی اور دلیل کی ضرورت ہے نتیجہ کیا ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد اسی محقق صاحب کی طرف سے ایک اصلاح نامہ باقی تو پوری ساری آیات اس کے مکمل ہو رہی ہیں یہ جو آخری دو صورت توبہ اصول پہ کچھ نہیں ہونا اب بہت سے لوگ مشکوک ہو گئے کہ پورا قرآن تو صحیح ہے لیکن یہ دو آیت ہیں یہ قرآن کی نہیں یہ قرآن نے ہے تو کیا جو اس شخص میں پڑ گئے ان کا ایمان باقی رہا ایمان باقی رہا اس لیے ان لوگوں سے بچ کے رہیں ابھی چند سال پہلے کی بات ہے عمارت سے اسلامیہ افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی شاید آپ حضرات میں سے بازار کے ذہنی بھی ہو کہ ایک بچہ دنیا میں منظر عام پہ آیا کہ جو امیر المومنین اور طالبان کے بارے میں دعائیں کرتا تھا چھوٹا بچہ تھا دعائیں کرتا تھا اور ان کی تعریف کرتا تھا تو اس پہ یہ بات ان کے نام لے دیے کہ طالبان کو اللہ کی مدد حاصل ہے کہ بچہ دنیا میں آیا کی حقانیت کو بیان کر رہا ہے تو ہمارے یہاں پروفیسروں میں اس پہ مذاکرہ ہو رہا تھا اب میں تو سائنس کا طالب علم نہیں میں تو ہر اردو ادب کا طالب علم ہوں تو سائنس کے جو مہین پروفیسر تھے نے اپنی آرا دی لیکن آپ دیکھیے کہ کوئی ظاہری سبق سائنسی لحاظ سے نہیں کہ یہ بچہ جو بول رہا ہے وہ کیسے بول رہا ہے تو یہ محض اللہ کی قدرت کا اظہار ہے اور طالبان کی حقائق ہے تو جتنے یہ ماہر سائنسدان نے اپنی رائے کا اظہار کیا تو آخر میں کہنے لگے کہ میرا نام یہ بھی موجود ہیں ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنی رائے پیش کریں میں نے کہا کہ میرا وجدان یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کہا کہ میرا وجدان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سازش آپ کے نزدیک اس کا کوئی سبب نہیں ہوگا لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی نہ کوئی سبب ہے پیچھے کنٹرول ہے اور یہ کلمات ادا کرے جا رہے ہیں اور جب اس بچے کی مقبولیت ہو جائے گی اسی بچے کے ذریعے سے مہندی ہونے کا دعویٰ کرایا جائے گا اور جب امام مہدی آئیں گے تمام مسلمانوں کے لیے لازم ہوگا ان کے ہاتھ سے بیت کریں کبھی مومنین کے لیے بھی لازم ہوگا کہ اس بچے کے ہاتھ سے بیت کریں اگر بیت کریں گے تو ٹھیک بیت نہیں کریں گے تو عالم اسلام کا اکثر حصہ ان کے مخالف ہو جائے گا یہ سازش ہے جن کے لیے ساری کی ساری اس وقت دھیان یہ تھی کہ ایک آواز کی میری تعریف میں نہیں تھی تمام حضرات کا اللہ کا شکر ہے کہ ظاہری طور پہ ادب احترام کرتے ہیں سامنے جانے کی ضرورت ہوئی سارے خاموش رہے لیکن معلوم ہوا کہ بعد میں سب نے آپس میں کیا کہ یہ جو ہے بڑا یہ بڑا مدعا آدمی ہے اور یہ تعصب کی وجہ سے ان باتوں کو قبول نہیں کرتا بات آئی گئی ہو گئی ہم نے بھی احساس کر کچھ دنوں کے بعد حقیقت کھل گئی میں میں نے نے وہاں ایک ایک غریب غریب بھی بیان کی تھی کہا یہ ہے کہ یہ اسلام کی حقانیت پہ یہ لڑکا گفتگو کر رہا ہے اور اس کی نمائش کون کر رہا ہے کہ وہ این جی او کر رہی ہے جو عیسائی ہے عیسائیوں کو اسلام سے کب سے دلچسپی ہو گئی اس کی اشاعت کے لیے کر کے گئی ہے اسی سے معلوم ہو رہا ہے کہ خالص ہے اور یہی بات میں آج بھی کہتا ہوں کہ ڈاکٹر ڈاکٹر نئی صاحب کی بڑی خدمات اور یہ اور وہ اور آپ حقائق کا جائزہ لیں معلوم ہوگا کہ ان کے پروگراموں کے اکثر اخراجات یا ہندو ادارے ادا کرتے ہیں یا عیسائی ادارے برداشت کرتے ہیں تو آج عیسائیوں کو ہندوؤں کے خانے سے کیا ہوئی ہے کہ وہ کسی مسلمان مفقے کے لیے خرچ کریں تو اسی سے آپ اندازہ فرما لیں کہ حقانیت کیا ہے اور اصل میں پیچھے سازش کیا ہے بات آئی گئی ہو گئی کچھ عرصے کے بعد اللہ نے رات کو ظاہر فرما دیا کہ یہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے یہ آواز نکالی جا رہی تھی کہ آپریشن کا جو اس کے اندر یہ نظام رکھا گیا تھا ٹیپ ریکارڈر کا یہ نظام قائم کیا گیا ساتھ ایک آلہ چھوٹا تھا اندر فٹ کیا گیا اور بعد سے اس کو کنٹرول کیا جاتا تھا اور اس کے ذریعے سے یہ آواز جو ہے وہ کی ادا کرے گا کی یہ اللہ نے راز بیان سمجھ لیا اس کے بعد وہی تھے حضرات تھے اور مجھ سے ملاقاتیں کر کے اور مجھ سے معذرت کر رہے تھے پہلا بات یہ ہے کہ آپ نے صحیح کہا تھا تو ہماری سوچ وہاں تک نہ پہنچی تو یہ تازی سے نعمت کے طور پہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جہاں یہ بات ہے ابھی آج کل جرمنی کی طرف سے جو ہے تحقیق آ رہی تھی پہلا دیکھیے کہ ہم نے ایک تجربہ کیا تجربہ کیا کہ تجربہ یہ کیا کہ ایک برتن میں کتے نے منہ ڈالا تو ہم نے حساس آلات آلات ذریعے سے دیکھا ریکھا کے ذریعے سے کہ اس پہ جراثیم کے اثرات ہیں اس کے لیے ہم نے اعلیٰ سے اعلیٰ کیمیکل استعمال کیے لیکن اس کے باوجود پھر دیکھا تو جراثیم ہو تھے اور ہم نے مٹی سے جب اس کو مارتا تو دیکھا کہ جراثیم ختم ہو گئے تو اس پہ بہت لوگ خوش ہوئے دیکھنے کے لیے اسلام نے فرمایا بلا کسی برتن میں کتا منہ ڈالے تو تین دفعہ سات دفعہ اس کو دھویا جائے اس کے بعد ایک دفعہ مٹی سے مار دیا جائے لیکن اب اسلام کی حقانیت اور سزا کر واضح ہو گئی اور جرمن کے فیصلہ میں نے کہا کہ نہیں نبی علیہ السلاط اسلام کی حقانیت جرمن کے سائنسدانوں کی تصدیق کی محتاج نہیں لہٰذا یہ جرمن سائنسدان کہیں گے کہیں چاہیں نہ کہیں ہم جرمن سائنسدانوں کو ایسے نہیں ہم نبی علیہ السلام کے فرمانے کے استعمال ہیں ہمیں اس سے بھی غلط نہیں کہ تین پاک ہوتے ہیں ہوتے ہیں نے یہ بات نہیں بیان فرمائی ہمیں نہیں معلوم کی پاک ہوتے نہیں پاک ہوتے حضرت نے فرمایا کہ اس کے بعد بچی سے ماننا ہے ہم نے تعمیر حکم کرنی ہے افادیت کیا ہے حفاظیت سے میں کوئی غلط نہیں ہم نے لذرت حکم کی تعمیر کرنی ہے یہ ہے بات اس کا فائدہ کیا ہے ایسا کیوں ہے کہ نہیں کوئی فائدہ ہو کیوں ہو ہمیں اس کے غرض نہیں اگر نے فرما دیا کہ اس کو مرضی سے ہے تو مرضی سے ہے یہ ہے حضرت صاحب کا طریقہ تو یہ اسباب پیدا ہوتے ہیں جو گمراہی کے ہوتے ہیں ان سے بچنا ضروری ہے اس کا کا ہم کے پھر یونس ہے حضرت یونس نبی نے بجین عالفاطلام یہ بنی اسرائیل میں سے اپنے دور میں یہ پانچ نبی تھے تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ایک نبی کو موسل کی طرف بھیج دیا <coughs> تو حضرت علیہ السلام کا انتخاب کیا گیا ان کو موسم کی طرف بھیج دیا گیا تو وہاں کی آبادی جو تھی وہ ایک لاکھ بیس ہزار افراد سے مشتمل تھی علیہ شکلا ان کا واقعہ کسی صورت کے آخر میں آ رہا ہے اس لیے صورت عنصل ہے جو ہے تو سبھا دو سو اٹھاسی کے آخر دو سو نواسی کے پہلے لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی پہلے حقانیت نبی علیہ السلام کی نبوت اس کے بعد اپنی توحید کی مختلف نشانیاں زمین اور آسمان کی برائش اور اس قسم کی دیگر مثالیں بیان فرمائی ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیام کرے تو فرمایا اور سفر نمبر دو سو نوے پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اشاد فرمائی کہ وہ لوگ جب دنیا میں مست ہو گئے تو دنیا کی جب سے مخصوص بنا لیا ان کا انجام جہنم ہے اور ایک ایمان اور نیک امال والے جنت میں داخل ہوں گے اور جنت میں ان کی صورت یہ ہوگی کہ باتیں جان فرمائی کہ جب یہ دعا کریں گے تو سبحان اللہ سے کریں گے ایک دوسرے کو سلام کہیں گے اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنی گفتگو جب مکمل کریں گے تو الحمد للہ پر کریں گے تو جنت میں یہ اللہ کا ذکر سبحان اللہ اور الحمد للہ یہ ایسے جاری ہوگا جیسے دنیا میں ہم سانس لیتے ہیں سانس کا ذکر چلتا ہے تو وہاں ذکر کسی طریقے سے چلے گا ان لوگوں کا جو دنیا میں ارادے کے ساتھ احتیاط کے ساتھ اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو ہر وقت محسوس کرتی ہیں پھر فرمایا کہ وہاں جو باہمی گفتگو ہوگی وہ سلام کے ذریعے سے ہوگی اہل جنت ایک دوسرے کو سلام کریں گے فمائیں کے فرشتے صبح شام حاضر ہوں گے کیا کام ہے صرف سلام کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں ایسے فرشتے مقرر ہوں گے کہ اہل جنت کو سلام کرنے کے لیے حاضر ہوں گے صبح شام پھر فرشتے نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا سلام علامت رحیم خود رب کائنات کی اہل جنت کو سلام کریں گے اس بار سفر میں دو سو نوے کے آخر میں دو سو اکانوے تھے ذیرقو نمبر دو ہے اس میں اللہ کا بار نے فرمایا کہ انسان کی حالت یہ ہے کہ جب کسی تکلیف میں ہوتا ہے ہمیں پکارتا ہے اور جب ہم اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں تو ہم سے بے نیاز ہو جاتے ہیں اور سفر میں دو سو اکانوے سے اللہ تعالیٰ نے مشرقی مکہ کا یہ سوال بیان کیا کہ انہوں نے اسلام سے فرمایا کہ قرآن مجید کی جو آیتیں ہمارے عقیدے کے خلاف ہیں آپ ان کو تبدیل کر دیں ہم ماننے کو تیار ہیں تو اللہ نے ہوگا کہ آپ فرما دیں کہ یہ اللہ نے نازم فرمایا وہ بھی میں تمہیں سنا رہا ہوں اور میں اس میں کسی قسم کے احتیاط نہیں کرتا سفر نمبر دو سو بانوے سے اللہ کبارک بتا رہے ہیں جب آج اشاعت فرمائی کہ انہوں نے مجھے اسلام سے موجودات طلب کی تو آپ فرما دیں کہ موجودات کا اظہار میں میرے احتیاط میں نہیں اور میری کی نشانی اور نشانی اور ذریعہ یہی کافی ہے جو اس وقت تمہارے سامنے میرے یعنی قرآن مجیم اسلام کی ضرورت کی سب سے بڑی ذریع ہے سفر دو سو بانوے کے آخر دو سو ترانوے پر رقو نمبر تین ہے ویزا کہ جس پر ہم کسی انسان کو تکلیف کے بعد راحت دیتے ہیں تو وہ غفلت اختیار کر لیتے ہیں پھر سفر دو سو بانوے کے آخر دو سو ترانوے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ سمندر میں تمہیں نجات دیتا ہے اور خوش کی تمہیں نجات عطا فرماتا ہے ہماری یہ دنیا کی زندگی تو یہ تو مثال ہے ایسے کہ جیسے سبزہ ہو اور بنا کے سبزہ جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے لیکن پھر یہی سبزہ اور جو پیداوار ہے اگر اللہ کا عذاب اس پر آ جائے تو یہ جگہ ایسے ہو جاتی ہے جیسے یہاں پر بھی پیداوار نہیں ہے تو اللہ قادر ہی کہ اپنے نافرمانوں کو آج ہی ہلاک فرما سکتا ہے سفر دو سو چورانوے پہ اللہ تبارک بتا رہے ہیں پہلے جنت کے لیے قیمت بیان فرمائی تو ان کو اللہ جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا اور سب سے آخر میں اپنے امتحان کرائے گا اور ہمارے جو اللہ کے نافرمان ہیں قیامت میں یوں کھڑے ہوئے ہوں گے تو ان کے چہرے ایسے کیا ہوں گے کہ جیسے کہ اندھیری رات ہوا کرتی ہے اور اس کے بعد ہمارے کے یہ لوگ کہ جو شرک کرنے والے ہیں اور جن کو وہ اللہ کا شریک بنا رہے ہیں وہ ایک دوسرے سے بیداری کا اظہار کریں گے سفر دو سو پچانوے پہ یہ لوگوں نے بچا ہے کل میاں اور آج فرمایا کہ کون ہے جو دیتا ہے اور کون ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں فرمایا کہ اللہ تبارک بتا رہی ہے کیا کائنات کی تخلیق میں کوئی اللہ کا شریک ہے فرمایا کہ جب اللہ کا کوئی شریک نہیں تو پھر اللہ کی بانت میں کون شریک ہو سکتا ہے اور تمام دو سو چھیانوے سے اللہ تعالیٰ نے بات اشار فرمائی کہ یہ لوگ جو گمراہی کے اندر ہیں یہ بات اپنے اندازے لگانے کی وجہ سے ہیں اگر اللہ کے حکم کو قبول کرنے والے بن جائیں تو میں سے رہے ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں شکو و شکایت کا اظہار کر رہے ہیں تو میں جب کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور اگر اس کو تم اللہ کی کتاب نہیں مانتے تو اس لیے ایک سورج بنا کر تو رہے دو سو چھیانوے کے آخر دو سو ستانوے پر یہ رقو نمبر پانچ ہے وہ ان کا ربو کا قبول عمل حکم اس میں نبی علیہ السلاط اسلام کی ضرورت کو اللہ تبار بطالہ نے واضح فرمایا اور پھر اللہ تبار بطالہ نے یہ بات کی اشاعت فرمائی کہ اللہ نے ہر امت کے لیے ہلاکت کا وقت مقرر کیا ہے اور اللہ تبار بطالہ کوئی ہلاک نہیں فرما رہے اس میں اللہ تبار بطالہ کی حکمت ہے اور سفا نمبر دو سو اٹھانوے پہ اللہ تبار بطالہ نے یہ رب الملک چھ ہے ولو ان کل غلط معاشرہ بغیر کہ یہ لوگ جو اللہ کی ناپرمانی کر رہے ہیں آخرت میں قیامت کے دن اگر یہ سب کچھ جب دنیا کے اندر موجود ہے یا اپنی دنیا میں بھی دے ہے تو بھی اللہ سے نہیں بچ سکتے اور اس کا اپنے ندامت کی حالت میں ہوں گے اور ان کی کو فائدہ نہیں پہنچائے گی اور سفر دو سو اٹھانوے سے آ کر دو سو ننانوے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید بیان فرمائی اور پھر قرآن مجید کی صفات اور خصوصیات بیان فرمائیں کہ قرآن مجید پینے کی تینوں کے لیے شفا ہے اور قائم ہدایت کا ذریعہ ہے اور رحمت تین کے لیے وہ بھی اس کو ماننے والے ہوں اور اس کے بعد اللہ تبارک کی آپ ہے اور تین سو پر بالکل برسات ہے تو شاہی و قرآن نبی اسلم آپ پریشان نہ ہوں اللہ تبارک آپ کی محنتوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور مخالف کی کوششوں کو بھی دیکھ رہا ہے میں تین سو کے اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کی نشانی بیان فرمائی کہ میرا ولی کون ہے کہ جیسے کہ بھائی اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آدھا ننگا آدھا ولی پورا ننگا پورا ولی اللہ نے فرمایا کہ ولی کون ہے فرمایا اللہ عمل وقان کہ ولی وہ ہیں جو ایمان میں پختہ ہوں اور اللہ کا خوف رکھتے ہوں تقوی میں کامل ہوں شریعت کی پوری پابندی کرنے والے ہوں وہ اللہ کے ولی ہیں اور ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ دنیا میں بھی ان کو عزت سے کرتا سنانے ہیں اور آخر بھی اللہ کو نعمتوں سے سرکار فرمائیں گے پھر اللہ کا تعالیٰ بتا لیں اس کے بعد اپنی قدرت کی نشانیوں میں رات اور دن کے نظام کو بیان فرمایا اور سفر نمبر تین سو ایک پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو واضح فرمایا اور فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ سے جھوٹ کی نسبت کرتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے سفر نمبر تین سو ایک پہ یہ رکو نمبر آٹھ ہے بس عَلِيمُ علیم نب اس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت علو علیہ السلام کا واقعہ فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم کو طویل عرصے تک دین کی دعوت دی تو انہوں نے تو اس کے نتیجے میں ہم نے ان کو سفر صدور علیہ السلام ہم نے نجات دی اور ان پر ایمان لانے والوں کو بھی کشتی کے ذریعے ہم نے نجات دی اور فرمایا کہ مخالفین کو ہم نے غرض کیا اس کے بعد فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ایسا چلتا رہا اور قومیں حالات ہوتی رہی کئی بعد حضرت مصعال علیہ السلام لائے اور انہوں نے جب قوم کے سامنے فرعون کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا تو انہوں نے حضرت علیہ السلام کو جادوگر کہا سفر نمبر تین سو تین کے بات کہی کہ فرعون نے علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو جمع کیا لیکن وہ جادوگر حضرت کے مقابلے میں ناکام ہو گئے اور حضرت علیہ السلام پر انہوں نے ایمان کا اظہار کیا بہت کم لوگ تھے جو مسلم پر اپنے ایمان کا اظہار کرتے تھے اور اس کے بعد کہا کہ حضرت مسلح نبی جین السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم اللہ کا ایمان رکھتے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اور اپنے ایمان اور اسلام کا اظہار کرو اور سفر میں تین سو تین کے آخر تین سو چار پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت قوم کو سمجھاتے بھی رہے اور کے بارے میں دعا دی تھی کہا کہ اے اللہ کہ فرون کو جو تم نے اقتدار اور دولت کی نعمت فرمائی ہے اس وہ سے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے اے اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی ہارون علیہ السلام نے ان کے لیے عامل کری اللہ نے ان دونوں کی دعا کو قبول فرمایا اور فرمایا کہ بنی اسرائیل حضرت علیہ السلام کی قیادت میں کو عبور کر گئے پھر پیچھا کیا اپنے لشکر سمیت اور یہاں تک کہ وہ غرق ہو گیا جب غرض ہونے لگا تو اس نے کہا آمن تو اللہ آمن اسرائیل کہ میں بھی اس رب کو مانتا ہوں جس کو بنی اسرائیل تھے اللہ فرما کے ہم نے کہا کہ اب مانتا ہے اب تک تو کرتا رہا ہم تو یہ دنیا کے لیے عبرت بنا کر چھوڑیں گے کو ہم نے عبرت بنا کر چھوڑا سفر تین سو پانچ پہ یہ بنی اسرائیل فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بلند مقام عطا کیا لیکن انہوں نے اس نعمت کی قابل نہ کی اور پھر سفر نمبر تین سو چھ پہ تین سو چھ پہ اللہ سے بار بطار نے فرمایا کہ یہ امت میں پچھلی حالات ہوتی نہیں یعنی کسی امت نے بھی ان سے عبرت حاصل نہیں کی سوائے حضرت یون اسلام کی قوم نے یا ان کی بستی نے کہ یہ ایمان لائی اور ایمان لانے کے بعد اس نے فائدہ اٹھایا اور ان کا جو واقع ہے وہ میں مختصر اب کر دیتا ہوں اور اس رقو کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے انبیاء علیہ السلام اور ایمان والوں کی مدد کی ان کو ہمیشہ دی ہے اور یہ ہم سے لازم ہے تو حضرت یون صلاح نبی السلام کا واقعہ مختصر اثر ہے الدین یون صلاح نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر قوم کو اس بات کی خبر دی کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تم سے اللہ کا عذاب آئے گا قوم نے قبول نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دے دی کہ فلاں وقت کا تین پر عذاب ہے حضرت نے یون طالاندین علیہ السلام نے افراد دے دی لیکن قوم دیكن مسئلہ تو جس وقت عذاب کا وقت آیا تو حضرت نے یونب علیہ السلام نے اشتہار کرتے ہوئے کہ یہ ایک ضابطہ ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اختیار ایسا ہو تو یونس علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات کہ جب عذاب آتا ہے تو نبی کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی لیکن بجائے کوئی انتظار کر کے اللہ کے حکم کا تو انہوں نے اشتہار کیا کہ عذاب کا وقت تو آگے ہے وقت عذاب کا ہو گیا ہے تو عذاب آنے والا ہے تو مجھے یہاں رہنا نہیں چاہیے یہاں سے جانا چاہیے تو ان کے دو بیٹے اور ایک بھی ان کو لے کر تشریف لے گئے جب تشریف لے گئے تو اللہ کا بار رہے کرتی آزمائش کی کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ انتظار کر کے اللہ کے حکم لیکن یہ اللہ کا نظام ہے کہ نبی کی اس غلطی بھی امت کی کی کا ذریعہ ہوا کرتی ہے اگر یونس علیہ السلام تشریف لے گئے تو حضرت تشریف لے گئے تو راستے میں گئے تو پانی کو عبور کرنا تھا تو بیوی کو چھوڑا اور ایک لڑکے کو چھوڑا ایک لڑکے کو لے کے پانی میں اتر گئے پانی میں جو اترے تو دیکھا اس سے نہیں کہ ایک گھوڑا سوار وہاں سے گزرا اور ان کی بیوی کو اٹھا کے لے گیا اب ادھر جو دوسرا بیٹا تھا جو باہر بیٹھا تھا ایک بھیڑیا گزرا تو اس نے اس کو اٹھا لیا تو اس نے چیخ ماری جو حضرت نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کو اٹھا کے لے جا رہا تھا تو پریشانی کی حالت میں ادھر متوجہ ہوئے کہ جو بیٹا اٹھا کے کر رہے تھے وہ چھوٹا پانی کا جس کو عبور کیا جب آگے گیا تو آگے سمندر سے لگا تھا وہاں کشتی میں سوار ہو گئے کشتی میں سوال ہوئے جب کشتی چلی تو سمندر میں گئی تو اس کو ہر لگی ملاؤں نے کہا کہ جناب ہمارے ہاں ایک روایت سے آ رہی ہے کہ جو غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگا ہو اگر وہ کشتی میں سوار ہو گیا تو کشتی اٹھ جاتی معلوم ہو جائے کہ کشتی سواروں میں کوئی ایسا ہے جو اپنے مالک کے حکم کے بغیر تو یونس علیہ السلام کو اشارہ ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ میں ہوں تو ہم اس آدمی کے ساتھ کیا کریں انہوں نے کہا کہ ہم اس کو راج سمندر میں جائیں گے اور پھر کشتی ہماری ٹھیک ہو جاتی تو کہا کہ وہ میں ہوں تو انہوں نے ہمیں یونس علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا نبی کا چہرہ بھی موجودہ ہے کہ یونس علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تھا حضرت آپ تو غلام نہیں معلوم ہوتے بھاگنے کی تو بات دور کی بات اور ہمیں کہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہا کہ چلو یوں کرتے ہیں کہ جتنے سوار ہیں سب اپنے اپنے نام میں پڑھائیں فور اندازی کریں فور اندازی کی السلام نام نکلا دوبارہ کی پھر ان کا نام تہوارہ کی پھر ان کا نام آخر یون السلام کو اٹھا کے انہوں نے سمندر میں پھینکا تو اللہ سماجیں کہ ہم نے مچھلی کو حکم دیا کہ منہ کھولو اور یون السلام کو اپنی لپیٹ میں لے لو یہ یون السلام تمہارے مہمان ہیں تمہاری غذا نہیں تو یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں گئے چالیس دن مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہاں وظیفہ جو پڑھتے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پریشان حال انسان کے لیے یہ سب سے زیادہ مجرہ وظیفہ ہے اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرماتے لہذا چالیس دن کے بعد اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ نبی نے احساس السلام کو اگل دیا اللہ کے حکم پر ساحل پر اور جب ساحل پر ہے تو اس میں مچھلی نے تکلیف تو کوئی نہیں دی تو مچھلی نے تکلیف تو حضرت کو کوئی نہیں دی لیکن مچھلی کی گرمائش کی وجہ سے حضرت کی جو کھال تھی وہ نرم ہو گئی اب حضرت اس حالت میں یہاں گئے تو اللہ تعالیٰ نے کدو کی پیڑ اگا دی کہ جس کی وجہ سے حضرت سے سایہ ہو گیا اور ایک جنگلی بکری جو ہے وہ ادھر کو آئی اور حضرت کے قریب ہو کے حضرت اس کے کھانوں سے ملا لگا کے پوچھ لی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو جلد جلد کیا فرما دیا تو یوراس کیا یاب ہو کر اب آگے کو چلے جب آگے کو چلے تو آگے بیٹا جو ہے ان کو ملا اس طریقے سے کہ ایک بکریاں چرانے والے کے پاس انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا پہچانا تو پوچھا یہ کیا اس نے کہا کہ یہ یوں ہے کہ بھیڑیا اٹھا کے جا رہا تھا اور میں نے دیکھا میں نے اس بھیڑیے کا تعاقب کیا اور ربیہ یہ ہوا تو بھیڑیا چھوڑ کے بھاگ گیا تو میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اس کی شکل کا ایک اور لڑکا اس کا شکل اس بستی میں بھی موجود تھے تو وہاں تشریف لے گئے تو وہ ایک اور بیٹا جو پانی میں بہہ گیا تھا وہ ایک مچھیرے نے سنبھال لیا تھا تو وہ لایا تھا تو وہاں سے مل گیا اور یہ جو محترمہ یوں مل گئی کہ وہ تو شہزادہ لے کر گیا تھا ابھی اس نے غلام کا ارادہ ہی کیا تھا اس کو کا درد ہوا طبیبوں کو بلایا گیا انہوں نے کہا جی بظاہر تو کوئی سب نظر نہیں آتا لیکن کوئی ظلم اس سے ہو رہا ہے اور اگر ظلم کو چھوڑ دے یہ ہو سکتی ہے تو میرا یہی ظلم ہے میں ایک خاتون کو اٹھا کے لایا ہوں تو لہٰذا اس خاتون کے لیے اس نے تلاش کیا اور حضرت کو تلاش کرتا پھر رہا تھا تو حضرت سے ملاقات ہوئی تو معذرت بھی کی اور جو دول محترمہ کو بھی محفوظ ان کے سپرد کیا اب حضرت یہاں سے چلے چلے اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنی قوم کی طرف چلیں قوم آپ کو تلاش کرتی پھر رہی ہے قوم کیسے تلاش کرتی پھر رہی تھی اسی طرف اللہ نے یہاں اشارہ فرمایا کہ حضرت یون السلام کو تشریف لے گئے آسمان پر گھنے بادل دکھائی دی انہوں نے کہا کہ یونس علیہ السلام نے خبر دی تھی کہ فلاں وقت پہ عذاب نازل ہوگا وہ وقت آ گیا ہے تلاش کرو یونس صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ کہیں مل جائیں تو پھر سمجھنا کہ یہ معمول کے بادل ہیں اور اگر وہ کہیں دکھائی نہ دیں تو جہاں عذاب آتا ہے وہاں اللہ کا نبی نہیں ہوتا اس کے معنی ہے کہ یہ عذاب ہے جب حضرت کو تلاش کیا تو حضرت نہیں ملے حضرت کی اشتہاری غلطی ہدایت کا ذریعہ بنی تو لہٰذا جب وہ نہیں ملے تو کہا پھر اللہ سے رجوع کرو توبہ کرو تو انہوں نے ایسا کیا کہ جانوروں کے بچے جانوروں سے جدا کر کے ایک طرف ڈال دی اب وہ اپنی ماؤں کے لیے رو رہے ہیں اور جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے آواز نکال رہی تھیں عورتوں کو علیحدہ کر دیا بچوں کو علیحدہ کر دیا مردوں کو علیحدہ کر دیا یہ سب سجا ریز ہو گئے اور بچے رو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کو یہ رونا پسند آیا اللہ تعالیٰ نے عذاب ٹال دیا جب عذاب ٹل گیا تو کہا کہ یہ عذاب ٹلا ہے جن پر احسان کی وجہ سے چاہے ان کو تلاش کرو معافی مانگو اپنی ایمان کا اظہار کرو تو نے صدر السلام پر لانا سمجھا کہ آپ اس پر تشورے ہیں تو اِس کے فرمایا شکرۂ فرمائدین قوم خوش نصیب قوم ہے کہ جس نے علامت دے کی جھلک دیکھی اور اللہ کے آنے سے پہلے توبہ کر لی اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا تو یہ ہمارے لیے بھی تبدیل ہے کہ اللہ مجھے بھی آپ کو اس سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے تو اللہ کی رحمت تو قبول کرنا ہی کافی ہے اور یہ ایام اور یہ راتیں تو قبولیت کے ایام ہیں اور قبولیت کی راتیں ہیں اللہ ہمیں اخلاق نصیب فرمائے اور صاحب سے اپنے دین کے لیے قبول فرمائے آخر الحمد الحمد للہ للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللهم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد ربنا لنا من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم إنك أنت على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبلنا كما تقبل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك من خير ما سأله نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم صلى الله تعالى على خير قلبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمة الله